Today also we have a two very beautiful and very sacred personalities. Inshallah we'll discuss about them. آج بھی انشاءاللہ دو مبارک ہستیوں کے بارے میں ہم سنیں گے ان کی سیرت کے مدنی پھول چنیں گے وہ شخصیات کون ہیں وہ ہستیاں کون ہیں ان کے بارے میں ہم کیا سننے جا رہے ہیں سب آپ کو بتائیں گے لیکن پیارے محترم اسلامی بھائیوں میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے سلسلے میں جہاں صحابہ اور اہل بیٹھ کے اطہار کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں ہمارے ناظرین کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں ہمارے ساتھ الحمدللہ آج دو ناخواں اسلامی بھائی موجود ہیں اور ساتھ ساتھ الحمدللہ روحانی علاج والے اسلامی بھائی بھی موجود ہیں اور آج خوشخبری یہ ہے کہ ہمارے ساتھ الحمد للہ اہل سنت کے اسلامی بھائی بھی موجود ہیں رکن شورا حاجی محمد علی اتاری بھی موجود ہیں اور الحمد اللہ حسب معمول ہمارے ساتھ مدنی اسلامی بھائی بھی ہیں تو آج الحمد للہ بہت ساری چیزیں بہت سارا مدنی پھولوں کا گلدستہ لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں لیکن یہ تو پوچھیے ستم کہاں ہے الحمدللہ آج باب المدینہ میں نہیں بلکہ آج باب الاسلام سندھ کے شہر حیدرآباد کے فضان مدینہ میں ہم یہاں موجود ہیں ہمارے ساتھ کثیر اسلامی بھائی رات کے اس پہ صاحب اہل سلسلے میں موجود ہیں دنیا بھر کے ناظرین سے بھی گزارش کروں گا جو یہاں موجود اسلامی بھائی ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اول ابل آخر سلسلے میں شریک رہیں گے اور اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں انشاءاللہ جب تک ممکن ہوا آپ دو دانوں بیٹھتی دانو نیت کریں کہ انشاءاللہ صحابہ اکرام صحابیات اہل بیت بیٹھے تھار کے تسکرے کی ادب کی نیت سے دو ساموں بیٹھ کے سلسلہ سنیں گے طلبہ بھی موجود ہیں یہاں پر جامع المدینہ کے ان سے بھی گزارش کروں گا اور اسلامی بھائیوں سے بھی مدنی چلے کے ناظرین سے بھی کہ اس طرح کے جو سلسلے ہوں اس طرح کے انفارمیٹو جو پروگرامز ہو سلسلے ہوں اس میں اپنے ساتھ ڈائری اور قلم لے کر بیٹھا کریں تاکہ جو مدنی پھول ہمیں سیکھنے کو ملے وہ لکھتے چلے جائیں تو انشاءاللہ یہ بھی نیت کر لیں کہ جو اہم بات جو مدنی پھول ہوگا اس کو لکھتے چلے جائیں گے اسی طرح انشاءاللہ جہاں جہاں موقع ہوا عزب اجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی کہتے چلے جائیں گے جب جب سلو الحبیب کہا جائے گا درود پاک بھی پڑھیں گے انشاءاللہ سلسلے کا آغاز حسب معمول تلاوت قرآن پاک سے کریں گے مگر اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت ایک سنتے جائیے درود پاک کے فضائل تو بہت سارے ہیں بہت ساری برکتیں ہم درود پاک کے بارے میں سنتے ہیں مگر آج درود پاک بطور علاج جی ہاں درود پاک سے ایک بہت بڑی بیماری کا علاج ہو سکتا ہے اور یہ بیماری کوئی ظاہری بیماری نہیں ظاہری بیماری کیا بگاڑ لے گی ہمارا زیادہ سے زیادہ بندہ بیمار ہوگا اور اگر صبر کر لے تو وہ بیماری بعض اوقات رحمتوں کے نزول اور گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے لیکن باطنی بیماریاں ایسی ہیں دل کی کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ جو بعض اوقات ایمان برباد کرنے کا سبب بن جاتی ہے اور آج جس بیماری کا میں علاج بتانے جا رہا ہوں شاید یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ہماری اکثریت اس بیماری میں مبتلا ہے اور بیماری کیا ہے وہ بیماری غیبت کی بیماری ہے وہ غیبت بہت برا کام جہنم میں لے جانے والا کام ہے مگر میرے شیخ طریقہ تمیر اہل سنت اپنی شہرا آفاق تصنیف غیبت کی تباہ کاریاں کے صفحہ نمبر پچیس پر حضرت علامہ مجد الدین فیروز آبادی علیہ رحمت اللہ الحادی سے نقل کرتے ہیں منقول ہے کہ جب کسی مجلس میں یعنی لوگوں میں بیٹھو اور کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد تو اللہ تم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو تم کو غیبت سے باغ رکھے گا اور جب مجلس سے اٹھو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علیہ محمد تو فرشتہ لوگوں کو تمہاری غیبت کرنے سے باز رکھے گا کتنی پیاری عادت ہے کہ مجلس میں کسی جگہ اسلامی بھائیوں میں بیٹھے بیٹھتے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم و صلی اللہ علیہ محمد اور جب وہاں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 غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے مدینہ اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ بلیسنگز صحابہ للہ اہل بیت میں حاضر ہیں آج کن شخصیات کا تذکرہ ہوگا کن کی برکتیں حاصل کریں گے الحمدللہ آج ہم دو مبارک جو ہستیاں ہیں وہ دونوں بہت ہی زیادہ یوں سمجھ کہ جن کا نام پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا دل کے گل کے کھیٹان پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ ہمارے سلسلے میں جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا ہمارے ساتھ روحانی علاج بتانے والے اسلامی بھائی موجود ہیں ناتواں اسلامی بھائی موجود ہیں دار اہل سنت کے اسلامی بھائی موجود ہیں آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں اسکرین پر آپ کو نمبر دکھایا جا رہا ہوگا دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو Skype I D live Madani channel یہ بھی اسکرین پر آپ دیکھیں گے اس پر آپ ہم سے لائیو چیٹ کر سکتے ہیں ہیں لائیو ہمیں اپنی فرمائشیں اور اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ کی کالز اور آپ کے میسجز کو اپنے سلسلے میں شامل کریں پہلے تذکرہ کرتے ہیں حضرت ام سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تعالیٰ سبحان اللہ کہ آج ہم جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے کئی دنوں سے اس میں پہلی خاتون بزرگ خاتون کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ ایک تو یہ اس کی اسپیشلٹی ہو گئی دوسرا دوران مطالعہ جب میں پڑھ رہا تھا تو ایک چیز ذہن میں آ رہی تھی کہ دیکھیے عموماً عورت کی بڑا کام کارنامہ نہیں کر پاتی ظاہر ہے کہ اس کی تخلیق کے الگ مقاصد ہیں اور فی زمانہ عورت کے بارے میں کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ عورت کو یہ کرنا چاہیے تو عورت کو وہ بھی کرنا چاہیے تو یہ بھی کر سکتی ہے تو وہ بھی کر سکتی ہے وغیرہ وغیرہ ہم نے صحابہ کا تذکرہ سنا جس میں دونوں کے لیے ہی رہنمائی کی خصوصی رہنمائی مردوں کے لیے لیکن آج اس سلسلے کی خصوصیت یہ ہے کہ بینگ اے مسلم ایک مسلم لیڈی کو کیسا ہونا چاہیے اور اسے کیا کرنا چاہیے وہ ہم سنیں گے ماشاء اللہ کرنے کو تو آج آپ عورتیں بہت کچھ کرنے کی کوشش کرتی جی،, جی،, جی اور دنیاوی طور پر ہو سکتا ہے کہ بھی سرانجام دیتی ہوں لیکن ایک مسلمان خاتون کو کیا ہونا چاہیے کیسا ہونا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دن دو پرسنالٹیز کا آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں تو یہ ایک بہت ہی بہترین رول ماڈل ہیں ہمارے اسلامی بہنوں کے لیے بلکہ یہ تو وہ خاتون ہیں کہ جن پر مردوں کی عقلیں اور جی۔ سب کچھ قربان ماشاء اللہ اس حوالے سے بھی آج سلسلے کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے تو حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ماشاء اللہ آپ کو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج جس طرح آپ نے فرمایا اہمیت ہم دن سو جن دو شخصیات پر انشاءاللہ مدنی پھول حاصل کرنے کی کوشش کریں گے ایک بینگ اے وائف زوجہ ہونے کی حیثیت سے پھر بیٹی ہونے کی حیثیت سے پھر ماں ہونے کی حیثیت سے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں بھی ہیں بیٹی بھی ہیں زوجہ بھی ہیں بی بی عائشہ سرکار علیہ السلام اسلام کی زوجہ تو اس طرح اسلامی بہنوں کو زندگی کس موقع پہ کیسے گزارنی ہے کس طرح اپنے آپ کو خاندان میں پیش کرنا ہے پھر علم سیکھنے کا سادگی پردہ تو آج انشاءاللہ بہت ساری انشاءاللہ شاء باتیں ہم سنیں گے تو توجہ کے ساتھ شامل رہیں کہ دیدی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ امیر المرین خلیفۃ المسلمین کی صاحبزادی ہیں اپنے بھانجے کے صحابہ کرام تھے ٹھیک ایک تو یہ سمجھ لیں کہ جس طرح ہر نبی افضل و اعلیٰ ہے لیکن اللہ تبارک وسالہ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی تیسرے پارے کی ابتدائی جو آیت کریمہ ہے دل کا رسول فب اللہ باد اسی طرح سے صحابی ہر فضیلت والا ہے لیکن صحابہ کرام نے بھی مختلف اوصاف کی وجہ سے بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی انہی فضائل میں سے اور زیادہ اہمیت کی وجہ وہ فقط دی ہے صحابہ کرام سرکار صلی اللہ تعالی وسلم سے حدیث پاک سنتے تھے فرامین سنتے تھے اور اس کو روایت کرتے تھے جو حدیث کہلاتی ہے ایک تو یہ ہے کہ احادیث کے راوی تھے روایت کرتے تھے بیان کرتے تھے لیکن ان میں سے ایک وہ صحابہ کرام کی جماعت تھی جو نہ صرف علم حدیث رکھتے تھے بلکہ فقیر بھی تھے فقاحت بھی تھی یعنی صاحب فتویٰ جن کو کہہ سکتے ہیں اور وہ ایک مخصوص جماعت تھی اور صحابہ کرام علی مردوان کا یہ انداز ہوا کرتا تھا کہ اگر کسی سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تو آپ ارشاد فرما دیتے لیکن اکثر یہ ہوتا کہ اگر کسی اور صحابی سے رجوع کیا جاتا تو آپ ان فقاہ صحابہ کی طرف ریفر کر دیا کرتے تھے کہ آپ جا کر ان سے یہ مسئلہ پوچھ لیجیے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ فضیلت ہے کہ آپ فقیہ صحابیہ ہیں صحابیات اور بھی اور بھی روایات کرتی ہیں بلکہ ایک روایت میں یہاں تک ملتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے وسال ظاہری کے بعد جب صحابہ کرام علی مردوان کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا بعض اوقات آپس میں اختلاف بھی ہو جاتا اور کسی رائے پر قائم ہونا دشوار ہوتا تو صحابہ کرام علی مران جس میں بڑے بڑے جلیل و قدر بھی شامل ہوتے وہ فرمایا کرتے تھے کہ جاؤ عائشہ سے پوچھو وہ کیا فرماتی سبحان اللہ اور بہت مرتبہ ایسا ہوتا کہ جو آپ ارشاد فرماتی جو رہنمائی فرماتی اسی کے مطابق صحابہ کرام عمل کیا کرتے تھے اس میں ہماری اسلامی بہنوں کے لیے کتنا بڑا درس ہے کہ دیکھیے علم حاصل کرے گی بڑی امیزنگ بات آپ بتا رہے ہیں کہ بڑے بڑے فکا صحابہ جو درس بیان اور مسجد میں لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ فتح جاری کر رہے مگر کئی مواقع پر بی بی عائشہ سے رجوع کیا جاتا رجوع رجوع کچھ آپ ماشاء اللہ حدیث پڑھاتے ہیں ہمارے ساتھ الحمد للہ اس وقت جو دارالفتا کے اسلام بھائی ہیں وہ اسی فیضان مدینہ جامع المدینہ میں دور حدیث کے درجے میں پڑھاتے بھی ہیں تو ماشاء اللہ استاد صاحب بھی ہیں تو کچھ احادیث کے ذریعے طرح گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ مقام یہ مرتبہ علمی طور پہ اتنی سپیریورٹی تو کچھ بتائیں کہ کیا احادیث ہمیں رہنمائی کرتی ہے اس حوالے سے بی بی عائشہ کے حوالے سے پہلے تو یہ کہنا کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تو ان کے جو شاگرد ہیں ان کے اندر بھی بذات خود ایمان ہے اچھا جن کے اندر حضرت عروا بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو فقیح مدینہ کا لقب ملا سبحان اللہ <clears throat> اور مدینہ کے امام کہلائے ماشاء اللہ ان کے علاوہ قاسم بن محمد بن ابی بکر رحمت اللہ تعالی علیہ جو کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں تو یہ بھی اپنے وقت کے امام تھے اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول بھی ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے بھی ہیں تو یہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے فقیر تھے اور یہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو مطلب ایسی ایسی جلیل القدر شخصیات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگرد تھیں ماشاء اللہ آپ سے علم دین حاصل کرتی تھی احادیث رسول سیکھتی تھی اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی یہ اکیلی علم دین میں ماہر نہیں تھی بلکہ شادی کے اندر بھی مہارت رکھتی اچھا، سبحان اللہ تو جب کوئی طب کا کوئی معاملہ وغیرہ ہوتا ہے ان سے کوئی پوچھا جاتا ہے کہ فلاں بیماری کا علاج کیا کیا جائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بیماری کا علاج تجویز فرماتی ہیں بات دونوں امراض کا علاج آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ بہت بڑی فقیہ ہیں خط میں مہارت رکھتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے سرکار علی سلاط والسلام کی صحبت پائی سرکار علیہ سلاط والسلام کی صحبت کی وجہ سے آپ کو علم حدیث آ گیا علم دین آ گیا آپ بہت بڑی فقیہ بن گئی لیکن علم طب آپ نے کہاں سے حاصل کیا اور یہ جو مریضوں کا علاج کر دیتی ہیں دوا تجویز کر دیتی ہیں تو یہ آپ کیسے کر دیتی ہیں تو یہاں سے یہاں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت کا پتا چلتا ہے کہ آپ کیسی ذہین تھی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ فرماتی ہیں کہ جب سرکار علیہ سلاتوں سلام مرض وصال میں مبتلا تھے مرض آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا تو اس وقت عرب کے اور عجم کے اطبا آتے تھے وہ ادویات تجویز کرتے تھے تو جو وہ ادویات سرکار علیہ سلاط والسلام کو تجویز کرتے تھے تو ان ادویات کو میں بناتی تھی اچھا اور بنانے کے بعد پھر سرکار علیہ سلاط والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتی تھی اللہ تو ان کے جو نسخہ جات تھے تو ان کو میں نے سیکھا یاد رکھا اور ان کے ذریعے میں نے علاج کرنا سیکھا اللہ سبحان اللہ تو کیسے اوسا ماشاء اللہ کچھ احادیث بھی بیان احادیث کے اندر سرکار علی سلاط اسلام نے فرمایا کہ مردوں میں <clears throat> کامل کثیر ہے لیکن عورتوں میں جو کامل ہے وہ قلیل ہے اچھا۔ سوائے <clears throat> مریم بنت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ والسلام کی والدہ ہیں اور پھر پھر کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ صحیح ہے کہ یہ جو دو عورتیں ہیں عورتوں میں کامل عورتیں صحیح لیکن حضرت عاشق صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اشاد فرمائش سے متصل اشاد فرمایا جی کہ فضل عائشہ کا الاسائر نسائی کا فضل فورج الاسائر تان ہاں۔ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسے ہے جیسے کہ شریر کی فضیلت تام کے اوپر ماشاء اللہ کھانوں یعنی میں جس طرح سب سے اعلیٰ کھانا شریف سمجھا جاتا رہا اس دور میں سب سے اعلیٰ کھانا سمجھا جاتا تھا کہ نرم ہوتا تھا زور ہضم ہوتا تھا جسم کو فائدہ پہنچاتا تھا اس کا نقصان بھی نہیں ہوتا تھا سائڈ افیکٹ بھی نہیں ہوتا تھا تو جس طرح اس کھانے کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے تو اسی طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت تمام عورتوں پر ہے اور ان کے اندر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی شامل ہیں اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ ماشاء اللہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامل کیا بلکہ اکمل ہے اور پھر جو کامل و اکمل ہو تقلید اور پیروی اس کی کی جاتی ہے تاکہ نقصان نہ سبحان اللہ تو اسلامی بہنوں کے لیے اس میں یہی مدنی پیغام ہے کہ آپ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کریں تقلید کریں ان کی زندگی کے سانچے میں ڈھلنے کی کوشش کریں کہ وہ کامل و اکمل ہے حضرت عروا بن زبیر رضی اللہ عنہ یہی بات جو ہو رہی ہے کہ مطلب عقل واقعی حیران ہے کہ ایک فیملی ممبر ہو کر ایک پیارے آکال صاحب اسلام کی زوجہ محترمہ ہے مگر ایم اتنا اور پھر یہ تو ایک اور بات پتا چلی نا کہ طب یہ تو بالکل الگ فیلڈ ہے لیکن علاج گھر میں ہو رہا تھا اس سے اتنا زیادہ آبزرو کرنا اتنا زیادہ لرن کر لینا اور پھر رہتی دنیا جب تک زندہ رہی لوگوں کو علاج تجویز کرنا اور کریکٹ علاج تجویز کرنا ابھی تو عربا بن زبیر فرماتے ہیں میں نے کسی کو مانی قرآن آکام حلال و حرام اشعار عرب اور علم النصاب میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ عالم نہیں دیکھا اب آپ دیکھیں اور علوم سامنے آ گئے علم علم جزاک اللہ علم الانصاب اب یہ یہ علوم میں ماشاء اللہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کس قدر ماہر اب میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اس کا مطلب یہ کہ ہما جہت شخصیت کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں خود صدیقہ اور صدیق کی بیٹی بھی ہے صدیقہ بنتے صدیق دیدی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ ہے میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ مزید ان پر بات کریں گے ان شاء اللہ ان کی زندگی کی سیرت کے بھی بہت ساری باتیں باقی ہیں لیکن ہم اپنے سلسلے میں ناظرین کو بھی شامل کیا کرتے ہیں کچھ آپ کے میسجز شامل کرتے ہیں اس کے بعد کچھ کالز ہوئی تو کال سنیں گے اور پھر انشاءاللہ سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے اسلام پر مل کر درود پاک پڑھ لیں سلو الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ حضور ہمارے ناطمہ اسلامیہ سے بھی گزارش ہے اور روحانی علاج والوں سے میں بولتا جاؤں گا پڑھتا جاؤں گا جو آپ کے ذمے کام ہو یا علاج پوچھیں یا نعت بتائیں تو آپ وہ نوٹ کر لیجیے گا شیخ اللہ اتاری زبیٹو برشیا اٹلی کہتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام دونوں گردے کمزور ہونے پر کوئی روحانی علاج تجویز کر دیجیے دونوں گردے کمزور ہونے پر ان شاء اللہ آپ نوٹ کر لیجیے ایم عرفان ماشاء اللہ پروگرام بہت اچھا ہے اللہ مدنی چینل کو بہت ترقی عطا فرمائے فرام سوڈان جزاک اللہ عرفان بھائی for your best comments and best wishes اچھا مصطفیٰ رضا ہیں ایک مدنی علاج پوچھنا تھا میرا بھائی ہے جو عشق مجازی وغیرہ میں وہ گرفتار ہیں تو کس طرح ان کی جان چھوٹ سکتی ہے بتا دیجیے فیصل محمود بھائی السلام علیکم میں فیصل نیوزی لینڈ سے میسج کر رہا ہوں سب گھر والے مدنی چینل بہت شوق سے دیکھتے ہیں میرے بھی میرے بھائی کو ڈائجسٹو پرابلم ہے کہ پیٹ وغیرہ کے ہاضمے کا کوئی مسئلہ ہے دعا بھی فرما دیں کوئی روحانی علاج بھی عطا فرما دیں عامر اختاری فرام سورت انڈیا سلام ٹو عبد الحبیب وعلیکم السلام I am excited to listen میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے سبحان اللہ I hope you could fulfil my request yes I convey your request also to ناخوا اسلامی بھائی رائٹ ایم واچنگ یور سلسلہ live at of almost twelve fifty in India جزاک اللہ خیر brother that you are watching over سلسلہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں الحمدللہ میں نے مستقل امامہ شریف باندھنے کی نیت کر لی ہے استقامت کے لیے دعا فرما دے اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری یہ سننا چاہتے ہیں کلام محمد آصف عدالت تعلیم بریڈ فورڈ یو کے ان کے ساتھ عبد الحمد احمد رضا بھائی بھی ہیں جزاک اللہ اسی طرح ایک میسج ہے خالد قادری برشیا اٹلیا سے السلام علیکم وعلیکم السلام لکھتے ہیں آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے پلیز مجھے کوئی علاج بتائیں میں رات کو سوتے وقت بہت خراٹے لیتا ہوں چلے بھائی ان کو علاج بتا دیجیے گا ہمارے اسلامی بھائی کو یہ اٹلی سے میسج تھا اسی طرح ایک اسلامی بھائی ہے سورت انڈیا سے اچھا یہ وہی میسج انہوں نے کہ دیکھیں یہ کیا عرض کرتا چلوں کہ ایک میسج جو آپ بھیج دیں اس کو بار بار پلیز ریپیٹ نہ کیجیے تو ہمیں پڑھنے میں پھر مشکل ہوتی ہے پڑھیں گے نہیں تو بار بار تو بھیجیں گے نہیں نہیں ہم پڑھ رہے ہیں اگر دیکھیں ایسا تو نہ کہ پڑھیں گے نہیں دیکھیں ہم پڑھ رہے ہیں ہم اسد اسد بھائی آپ کی وہ کر رہے ہیں آئندگی لیکن ہم پڑھ رہے ہیں ایکسائٹیڈ ہے نا but please don't show your excitement in your messages بک very difficult to read all messages اتنی دیر ہوئی ہے سلسلہ شروع ہوئے اور میسج کی برمار ہے ایک اسلامی بھائی محمد اشفاق اختاری فرام عمر ایا اور محمد ایاز اتاری محمد علی حیدر اتاری یہ سارے میچ راٹا اٹلی ہم سب گھر والے آپ کا سلسلہ روز دیکھتے ہیں ماشاءاللہ اللہ مدنی چل کا ہر سلسلہ نور علا نور ہے منقبت سنا دیں کربلا والوں پہ لاکھوں سلام اس طرح کر کے وہ کچھ نے لکھا ہے اسی طرح السلام علیکم میں اور میرے فیملی ممبر آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں آپ سے منقبت کی فرمائش ہے مسلک کا تو امام جی بالکل یہ آ چکی ہے ہمارے پاس یہ ایک اور جگہ سے انہوں نے میسج حالانکہ کیا ہے بلاسی نور گجرات ہند چلے بھائی یہ تو اب دو دو کی فرمائش ہو گئی ہے کلام سنا دیں یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر سبحان اللہ ضرور خیر ہے انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے واچ یو لائف نائس تلاوت آف بردر اور اٹس اور بھی بہت سارے میسجز ہیں کالز ہیں تو بتا دیجیے کچھ کالز بھی لے لیتے ہیں رضوان الہی بھائی بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہرو بر مدینے میں یہ نعت کی فرمائش کر رہے ہیں اور ایک سوال بھی وہ کر رہے ہیں کہ بالغ بچوں کے لیے کوئی جو چیز ہم لیتے ہیں کچھ کھانے کی اگر وہ نہ کھائیں تو ضائع ہو جائے گی تو کیا اس صورت میں ہم کھا سکتے ہیں کہ نہیں یہ سوال حضور دوبارہ سن لیجیے یہ لکھا تو انہوں نے کیا ہے ہاں نہ بالغ نابالغ بچوں کے لیے ہم کوئی کھانے کی چیز لیتے ہیں اگر وہ نہ کھائیں تو ضائع ہونے کی صورت خوف ہے تو کیا ہم اس کو کھا سکتے ہیں کہ اس کا آپ سے ہم جواب لیں گے آپ اس کو نوٹ کر لیجئے ایک اسلامی بھائی ہیں یو کے سے آ, میری تمام فیملی کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے دعا کیجیے آلسو میرے والد صاحب کو کینسر کا مرض ہے ان کے لیے دعا فرمائیے اور کوئی روحانی علاج بھی عطا فرما دیے اللہ حضرت ہم سب کو میٹھے مدینے کی بار بار حاضری عطا فرمائے آمین اور وہیں خاتمہ بالخیر عطا فرمائے ماشاء اللہ ویری گڈ دعا فار آل جزاک اللہ I would like to request ناک خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا چلے بھائی این مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس دو دو نعتوں کی فرمائش کریں گے بھائی آپ روشن عباس صاحب وی واچ دا بلیسنگ خیر فور یور میسجز چلے کچھ میسجز میں بریک لاتے ہیں میسجز تو بہت سارے یہی پڑھتے جائیں گے تو صبح ہو جائے گی آپ کچھ کال دے دیجیے پھر ان شاء اللہ اسلامی بھائی اور روحانی علاج والوں کی طرف چلیں گے سلو الحبیب صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی آواز بڑھا دیجیے وعلیکم السلام میں نان سے بول رہا ہوں میرا نام ہے خالد سبقی اختاری ساتھ ہیل جہانگیر اختاری میں نعت سننا چاہتا ہوں کر کے جان نثاروں کو سلام اور مدنی چینل بہت اچھا ہے بہت دلی خوشی ہوتی ہے جب دیکھتے ہیں محمد سلیم نام ہے میرا میں دبئی سے بول رہا ہوں مجھے سنہری جاننے والی جو بات ہوگی تو وہ سننی السلام علیکم میرا نام محمد یوسف ہے میرے گھر میں درد ہوتا ہے اس کے لیے معلومات روحانی علاج بتا دیتی مہربانی ہوگی آپ کی السلام علیکم میرے دو بھائیوں کے ساتھ پیر کا مسئلہ ہے آپ اس میں روحانی علاج فرما دیجیے اور میری بچے دس ماہ ماضی وہ اس کی زیادہ تر طبیعت خراب ہوتی ہے اس کے لیے وظیفہ عنایت فرمائی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ اللہ جی میں پیرس ندیم ہو رہا ہوں ہاں، ابھی جی صاحب میں آپ سے میری ملاقات ہوئی تھی پیرس ادھر مسجد جی لیول میں تو بہت خوشی ہے آپ کو سلام دیکھ رہا ہوں فیملی ساتھ بیٹھ کر تو پلیز اگر میں کافی آؤں تو کیا بابا جان میرے سفر باندھ دیں گے کچھ اوکے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمارے ٹیکنیکل مجلس سے گزارش ہے کہ تھوڑا اس کی آواز کو مزید ہمیں کلیئر کر کے سنائیے گا جو کالز ہیں تاکہ ہم ذرا اور اچھے انداز میں اس کو سن سکیں اور ناظرین سے گزارش ہے جب آپ کال کریں تھوڑا ٹھہر ٹھہر کے بولیں تاکہ ہم تک آپ کی آواز ٹھیک پہنچ سکے بہت ساری چیزیں حضور جمع ہو گئی ہیں روحانی علاج والے اسلائی میں کچھ روحانی علاج بتائیں اور پھر انشاءاللہ ہم آپ سے حضور آج ایک آپ کا چونکہ شعبہ ہے آپ خوابوں کی تعبیر سلسلہ کرتے ہیں تو کچھ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو خواب بڑا مشہور ہے اس بارے میں آپ سے کچھ انشاءاللہ رہنمائی لیں گے تو روحانی علاج انشاءاللہ شاء اللہ سلو ولن اچھا جب تک پہلے کلام انشاءاللہ پہلے کلام ہمارے دیکھیں فرمائشیں تو بہت تیزی سے آ رہی ہیں تو آپ تھوڑی تھوڑے شاء اللہ سنا دیجیے اور یہاں والے میں جم جم کا ساتھ دیں گے نا ان شاء اللہ ان شاء اللہ علاج کرتے ہیں پہلا جو میسج ہمیں موصول ہوا انہوں نے یہ بیان فرمایا اپنا مسئلہ کہ ان کے دونوں گردے فیل ہو چکے ہیں تو اس کے حوالے سے روحانی علاج استعمال فرما لیں شیخ طریقت امیر دامت برپاکو ملالیہ نے مدنی پنسورہ کے بعد فیضان بسم اللہ شریف کے صفحہ نمبر نو پر ایک روحانی علاج تحریر فرمایا ہے مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور دل سے صدق دل کے ساتھ پڑھ کر دم کر دیا جائے تو اللہ کے کرم سے انشاءاللہ اللہ شفا حاصل ہو جائے گی ہمارے ہندوستانی اسلامی بھائی کو چاہیے کہ یہ روزانہ ویسے کوشش تو کریں کہ کم از کم تین دن تک تو یہ سو مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر خود پر دم کریں اور پانی پر دم کر کے بھی یہ پانی پئیں دم والا تو اللہ کے کرم سے انشاءاللہ ان کے گردوں کا جو مرض ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا اور ان کو شفا حاصل ہو جائے گی ساتھ ساتھ ایک روحانی علاج علاج بھی بھی اس کے سے عرض کرتا ہوں یہ روحانی شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامد برقاتہ العالیہ نے مدنی پنسورہ کے بعد فیضان اور آدمی تحریر فرمایا ہے کہ جو کوئی بیمار ہو اور وہ سو مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ نام یہ صفاتی نام یا پڑھ لے تو اللہ کرم سے انشاءاللہ اس کی مشکل حل ہو جائے گی اور اسے شفا حاصل ہوگی اللہ تو ان کو چاہیے کہ روزانہ یا کہارو سو مرتبہ پڑا کریں انشاءاللہ شاء شفا حاصل ہو جائے گی دوسرا جو میسج ہمیں موصول ہوا انہوں نے اپنا یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ ان کے بھائی اس کے مجازی میں مبتلا ہو چکے ہیں اگر کوئی اس کے مجازی میں مبتلا ہو جائے اور اس کی جان نہ چھوٹتی ہو تو پہلے تو وہ خود کوشش کرے کہ اس روحانی علاج پر عمل کرے وہ روحانی علاج یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہ نور السماوات والارض لا تأخذہ سنت ولا نوم یہ وظیفہ اسے ایک بار پھر میں دوبارہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہ لا تأخذه خود ولا نوم با وضو تین بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں اور یہ عمل مسلسل چالیس دن تک یہ جاری رکھیں تو اللہ کے کرم سے انشاءاللہ شاء اللہ اس کے مجازی سے نجات حاصل ہو جائے گی اور اگر خود یہ عمل کوئی نہیں کر پا سکتا تو گھر کا کوئی دوسرا فرد یہ عمل کر کے یہ دم والا پانی ان کو پلائیں تو انشاءاللہ شاء اللہ عزیز اش کے سے نجات حاصل ہو جائے گی تیسرا جو میسج ہمیں موصول ہوا انہوں نے اپنا مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ ان کا پیٹ کا مسئلہ ہے تو اگر کسی کا پیٹ کا مسئلہ ہو پیٹ کا کوئی بھی مرض ہو تو اسے چاہیے کہ وہ پارہ تیئیس سورت الصافات کی آیت نمبر سینتالیس آیت بھی سماعت فرما لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا فیہا ولا لاسی ایک بار پھر اسی آیت کو دوبارہ سماعت فرما لیجیے بسم اللہ الرحیم لا لا غول ولا هم عنها ذفون یہ آیت تین بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ پیٹ کے جملہ امراض سے شفا حاصل ہو جائے گی پیٹ کا کوئی سا بھی مرض ہو اور اگر کسی کو یہ روحانی علاج مشکل لگتا ہو تو آسان روحانی علاج بھی یہ سماج سنبھالے کہ اگر کسی کو پیٹ کا کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی بھی مرض ہو تو اسے چاہیے کہ وہ سات مرتبہ سیون ٹائم سات مرتبہ یا عظیم یا عظیم یا عظیم سات مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ پیٹ کے جملہ امراض سے شفا حاصل ہو جائے گی چوتھا جو میسج ہمیں موصول ہوا اس میں انہوں نے اپنا یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ رات کو سوتے وقت انہیں خراٹے آتے ہیں تو اکثر اسلامی بھائیوں کے ساتھ یہ شکایت ہوتی ہے اور بےچارے جس کو جس کے ساتھ یہ مسئلہ ہو خراٹے آتے ہوں خود بھی آزمائش میں آتا ہے اور ان اسلامی بھائی کی وجہ سے جس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے اس کی وجہ سے دوسرا بھی آزمائش میں آ جاتا ہے دوسرا آزمائش میں آتا ہے جی۔ جی۔ تو اس حوالے سے بہت ہی پیارا روحانی علاج میں آج کرتا ہوں پہلے تو اس کی وجہ پر اس کے سبب پر ہم غور کرتے ہیں کہ یہ خراٹے کیوں آتے ہیں یہ عموماً زیادہ تھکاوٹ کی وجہ سے جس کو زیادہ تھکن ہو زیادہ تھکاوٹ ہو اور پھر وہ سونے کے لیے لیٹے تو اب نیند کی حالت میں اسے خراٹے آنا شروع ہو جاتے ہیں اور ایک وجہ اس کی یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ پیٹ کی خرابی کی وجہ سے یہ خراٹوں کا یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو اس کا روحانی علاج یہ ہے کہ جب بھی سونے لگیں تو سونے سے پہلے تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمد اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر یعنی یہ تصویر ہے فاطمہ برکت ہو جائیں اور تصویر ہے فاطمہ کی برکت یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی تھکاوٹ محسوس ہوتی ہو تھکن محسوس ہوتی ہو تو اگر وہ صدقے دل کے ساتھ تصویر فاطمہ پڑھ لے تو اس کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی تو جب وہ سونے سے پہلے یہ تصویر فاطمہ پڑھ کر سوئیں گے تو انشاءاللہ شاء تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی اور رات کو سوتے وقت خراٹے بھی نہیں آئیں گے کیونکہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ تھکاوٹ کی وجہ سے یہ نیند میں یہ خراٹے زیادہ آتے ہیں تو رات کو سونے سے پہلے ان شاء اللہ تصویر فاطمہ پڑھنے کی عادت بنا لیں گے تو ایک تو مدنی نامات پر بھی عمل ہو جائے گا سنت پر بھی عمل ہو جائے گا اور انشاءاللہ شاء ہمیں اس خراباتوں کے مسئلے سے نجات حاصل ہو جائے گی تصویر فاطمہ کا ذکر ہوا اس کو تصویر فاطمہ کیوں کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد جب اب بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ شروع کریں گے تو ضرور بتائیں گے یہ واقعہ کیا تھا یہ تصویر فاطمہ عنایت کیسے ہوئی حضور شرعی سوال ایک پوچھا گیا اور ایک اور سوال ہمارے پاس اسپین کی اسلامی بھائی معاف کیجیے گا بیلجیم کی اسلامی میں نے پوچھا ہے کہ عورتوں کا مزارات اور قبروں پر جانا کیسا ہے تو پہلے وہ سوال کہ نابالغ کے لیے اگر کوئی کھانے کی چیز کوئی لے کر آ جائے اور وہ اب وہ نہیں کھا رہا نا تو اس کو کیا ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں اس بارے میں رہنمائی کرنا اس میں سوال تو یہ اس کا جواب تو کچھ طویل ہے جی تو مکمل تفصیل کے لیے تو دار سے رابطہ کرنا پڑے گا اب یہ کہ مختصراً میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس اختصار میں اس کا جواب مکمل ہو جائے ٹھیک ہے تو اب یہ ہے کہ چیز خریدنے والا اگر والد ہے بچے کے لیے کہ بچے کے لیے اس نے کھانے کی کوئی چیز خریدی ہے اور خریدنے والا والد ہے تو والد کے خریدتے ہی وہ بچہ مالک ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ایسی صورت میں اگر بچہ اس کو نہیں کھا رہا استعمال نہیں کر رہا تو اب اس کو ضائع نہیں کر سکتے کوئی اور نہیں کھا سکتا اب آپ پر لازم ہے کہ اس چیز کو دوبارہ واپس بیچ دے ریٹرن کر دے بیچ دے اس کے جو پیسے ہیں وہ بچے پر خرچ کرے اور والد کے علاوہ کوئی اور ہے مثلا والدہ ہے یا چچا ہے یا بھائی وغیرہ ہے یا کوئی اور ہے تھرڈ پرسن ہے اس نے اگر کوئی چیز بچے کو دینے کے لیے خریدی ہے تو جب تک وہ بچے کو یا بچے کے والد کو دے نہیں دیتا تو اس وقت وہ خود اس کا مالک ہے اگر بچہ نہیں لینا چاہتا استعمال نہیں کرنا چاہتا چاہتا کھانا نہیں چاہتا تو ایسی صورت میں اس کی مرضی جس کو چاہے دے دے یا خود کھا لے یعنی ہے بڑی باریکی اس مسئلے میں مزید تفصیلات کے لیے جی جی اس کے علاوہ یہ ہے کہ بات چیز ایسی ہوتی ہے کہ بچہ کھا کر آدھی چھوڑ دیتا ہے جسے مثال کے طور پر ٹافی بچے کو دی کہ بچے نے تھوڑی سی چوسی پھینک دی اس کے بعد اس کو مطلب کوئی نمکو وغیرہ یا اس کے علاوہ کسی اور چیز کا ایسا پیکٹ دیا گیا اس نے پھاڑ کے آدھا کھایا آدھا پھینک دیا تو بچے ایسے بھی کرتے ہیں تو ایسی چیز چونکہ اب بے قیمت ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو ایسی چیز چونکہ بے قیمت ہو جاتی ہے تو بے قیمت ہونے کی وجہ سے اب اس کو کوئی بھی کھا سکتا ہے ٹھیک ہے تو ہر وہ چیز جس کی کوئی بھی قیمت ہو اور بچہ اس کا مالک ہو جائے یا تو بچہ خود قبضہ کرنے سے مالک ہو جائے یا اس کا والد اس پر قبضہ کر لے اور اس چیز کی قیمت ہو تو اب اس کو بیچ کر استعمال کریں گے یا اس چیز کو رکھیں گے اور بچے پر استعمال کریں گے استعمال کرے گا بچہ ہی استعمال کرے گا دیکھیے کتنی باریکی ہے اور یہ سیکھنے والی باتیں ہیں روزانہ گھر میں یہ معاملات ہوتے ہوں گے دارالفتا اہل سنت سے مربوط رہیے دارالفتا اہل سنت سے رابطے میں رہیے اس طرح کے مسائل آتے رہتے ہیں اس کو ہم نے سیکھنا چاہیے انشاءاللہ اپنے اگلے سلسلوں میں واقعی یہ بڑا اہم ٹاپک ہے ہم نیت کرتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ سنت کے کسی سلسلے میں اس ٹاپک کو لے کر آئیں گے کہ یہ بچہ جو ہے گھر میں جو معمولات ہوتے ہیں اس میں ہمیں کیا احتیاطیں کرنی چاہیے اور کس طرح اس کے لیے خریداری وغیرہ کرنی چاہیے دوسرا سوال حضور یہ آیا تھا کہ مزارات پر یا قبرستان میں عورتوں کا جانا کیسا ہے مزارات پر ہے قبرستان میں عورتوں کا جانا شرم ممنوع ہے ٹھیک ہے اور اس سے منع ہی کیا گیا ہے کیونکہ اصل میں عورت کے اندر افراد و تفرید کا مادہ فطرتاً بہت زیادہ پایا جاتا ہے تو کوئی بھی انسان ہو یا کوئی بھی کوئی بھی جاندار ہو اپنی فطرت سے چھٹکارا نہیں پا سکتا کہ جس طرح ایک درندے کے اندر فطرت پائی جاتی ہے درندگی کی تو اسے چھوڑ نہیں سکتا اسی طرح ہر چیز کی فطرت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے اندر بھی افراد و تفرید کا مادہ پیدا کیا ہے کہ جب یہ تعظیم کرتی ہے تو اس میں حد سے گزر جاتی ہے اور جب یہ تعظیم کرنے سے ہٹتی ہے تو بے ادبی کر بیٹھتی ہے تو اور پھر دوسرے معاملات یہ ہیں کہ جب قبرستان جائے گی تو نام آنا کسی عزیز کی خبر پر جائے گی تو وہاں پر یہ رونا پیٹنا شروع کر دے گی یہ بھی شرم ممنوع ہے تو اس وجہ سے علماء کرام نے عورتوں کو قبرستان پر جانے سے اور مزارات پر جانے سے منع کیا ہے دوسری وجہ اس کی ممانت کی یہ ہے کہ آج کل کا جو ماحول ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ عورت جو ہے گھر سے باہر نکلے اچھا پھر عورت کا مزارات پر جانے منع کیا لیکن بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضری کی عورت کو تو پھر اجازت ہے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو حاضری ہے یہ تو قریب واجب ہے بلکہ بعض علماء کرام نے اس کو واجب فرمایا سبحان سبحان اللہ اللہ تو جو بھی کوئی <clears throat> سفر حج پر جائے یا مدینہ شریف پہنچے تو اس کے لیے سرکار علی والسلام کی بارگاہ میں حاضری دینا ضروری ہے چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو تو بعض علماء کرام کے نزدیک اگر وہ حاضر نہیں ہوگا تو گناہ گار ہوگا اللہ اللہ اب میں یہ بتاؤں پیارے اسلامی بھائیوں کہ حاضری ہم کہاں دیتے ہیں سنہری جالیوں پہ حاضری دیتے ہیں گمبد خزرہ پر حاضری دیتے ہیں یہ کیا ہے یہ جو گمبد خزرہ ہے یا اس کے نیچے جو سنہری جالیاں ہیں پھر ایک طرف سبز جالیاں ہیں یہ جو حجرہ ہے یہ جو روزہ ہے یہ پتہ کیا ہے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جن کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ ان کا حجرہ مبارک ہے میرے آقا کا جو مزار ہے وہ حجرہ عائشہ میں ہے جی ہاں میرے آقا علیہ اسرات السلام کا وصال مبارک اسی مبارک جگہ پر ہوا اور بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک گود میں میرے آقا نے دنیا سے پردہ فرمایا اور پھر اس کے برابر ہی میں حجرہ عائشہ میں ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مزار مبارک بھی ہے اور دیدی عائشہ کی ایک عظیم قربانی ایک عظیم ایثار دیکھیے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ زخمی ہو گئے اور اب بالکل قریب وفات ہیں دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں تو لوگوں سے کہا کہ جا کے دیدی عائشہ سے عرض کریں کہ مجھے بھی سرکار علی سرات و سلام اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے قرب میں دفن ہونے کی اجازت دی جائے کیونکہ ہُزرا ان کا تھا تو بی بی عائشہ فرماتی ہے جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی مگر آج عمر کے لیے میں ایسار کرتی ہوں عمر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ الحمدللہ شرف ملا کہ پیارے آکا علیہ اصلاط السلام کے پہلو میں وہ دفن ہوئے اور ایک اور امیزنگ بات کئی لوگوں کو پتا ہوگی لیکن معلومات میں اضافہ کروں کہ اب یہ حجرہ اقدس تو بند ہے نا تیسا پلائی ہوئی دیوار سے اور پیارے آقا ہیں حضرت ابو بکر ہیں حضرت عمر ہیں اب ایک بار یہ قیامت سے پہلے کھلنا ہے جی ہاں اور وہاں پر جب حضرت عیسیٰ علیہ اصلاحات والسلام تشریف لائیں گے تو ان کی جب وہ زندہ رہیں گے دنیا میں جو معمولات وغیرہ ہوں گے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلاط والسلام جب دنیا سے پردہ فرمائیں گے تو آپ کی تدفین بھی حجرہ عائشہ میں ہوگی تو یہ مبارک مرتبہ ہے اور یہ بتائیں مزارات پر حاضری کی بات ہوئی دیدی عائشہ بھی تو پیارے حکار اصلاط اسلام کی بارگاہ میں حاضری دیتی تھی جب پردہ فرما لیا کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق بھی وہاں تھے تو کچھ انداز میری عائشہ ارشاد فرمائی کہ وہ کس طرح حاضری دیتی ہے پھر بعد میں کیا احتیاط شروع کر دی انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہاں لے آئے اشکار شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں میرے حجرے میں سرکار علی سلاط اسلام کی تدفین ہوئی اس کے بعد پھر میرے والد محترم حضرت ابو کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا وصال ہوا پھر ان کی تدفین ہوئی تو میں اپنے حجرے میں جاتی تھی تو عام حالات میں جس طرح عورت گھر میں ہوتی ہے عام کپڑوں میں ہوتی ہے تو اسی طرح چلی جاتی تھی لیکن اس کے بعد آپ فرماتی ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہوئی تو فرماتی ہے ولہ ما دخلت اللہ مشدود اطن علی سیابی حیام عمر تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ خدا کی قسم میں کبھی بھی اپنے حجرے میں داخل نہ ہوئی مگر اس حال میں کہ میں نے کپڑے مضبوطی کے ساتھ لپیٹے ہوئے ہوتے تھے یعنی اب حضرت عمر کے آنے کے بعد حضرت عمر سے حیا کی وجہ اللہ اللہ اللہ اور یہاں پر جو ہے وہ حیات صحابہ سبحان اللہ تعالیٰ عنہم بھی ظاہر ہوتی ہے کہ دیکھیے حیا کس سے کی جاتی ہے جو زندہ ہوتا ہے سبحان اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حیا فرما رہی ہیں جبکہ آپ قبر کے اندر ہیں تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ان کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی معاملات ویسے ہی ہیں جیسا کہ دنیا میں یہ کرم فرما ہوتے تھے یہاں پر ایک تھوڑی گفتگو میں چاہوں گا کہ ساتھ آپ کے ساتھ شیئر ہو جائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علم کی بات ہوئی حصول علم کا سب سے بڑا ذریعہ صحبت آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھا تو آج اگر ہم فی زمانہ ایک نظر دوڑائیں ہمارے معاشرے میں یہاں پر عورتیں پڑھتی ہیں اسٹڈیز کرتی ہیں گھروں میں بھی جس کو غیر نصابی اسٹڈیز کہا جاتا ہے جو آؤٹ آف کورس چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی پڑھی جاتی ہیں ایک نظر اگر اس پر ہم دوڑائیں اور ہماری اسلامی بہنیں اگر مدنی چینل پر موجود ہوں ناظرات غور کریں کہ ہمارے ہاں جو پڑھنے کا رجحان ہے وہ کیا پڑھا جاتا ہے جب اسکول کالج کی لائف ہوتی ہے یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ کالج میں اور اسکول میں جو فی زمانہ ایک ماحول ہے عورت کے اجازت کے حوالے سے بارہ تو اسٹوری بکس پڑھنے کا رواج پایا جاتا ہے پھر عمر بڑی ہوتی ہے تو ہمارے ہاں میگزین وغیرہ اسی طرح بعض ناولز بہت زیادہ معروف اسلامی دہنوں میں پائے جاتے ہیں اور ناول تو کئی چلتے اسلامی کی وجہ سے ان کے نام پر بھی بکتے ہیں جی۔ ان کے نام سے منسوب بھی پائے جاتے ہیں تو ایک بہت زیادہ جو پڑھنے کا رجحان ہے وہ اسی طرح کا پایا جاتا ہے جبکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا علم اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی علم دین سے محبت اور جو آپ نے سیکھا وہ خالصتاً علمی ذوق تھا دینی علم تھا اب بھی بیرون ملک سفر کرتے ہیں تو شاید اسی طرح کا تجربہ ہوگا کیونکہ وہاں پر بھی ظاہر ہے کہ اسلامی اقدار ہمارے ہاں سے زیادہ نہیں پائی جاتی جی۔ غور کرنے کی یہ بات ہے کہ ہماری اسلامی بہنیں جو پڑھتی ہیں یہ پڑھنا ان کے لیے کتنا نفع بخش ہے کس قدر یہ ان کے لیے مفید ہے نقصان دہ ہے اگر اس پر غور کریں تو شاید یہ نتیجہ نکلے گا کہ آج کل ہمارا جو پرسنل اسٹڈیز کا رجحان ہے وہ غیر معیاری کو تو غیر اخلاقی کو تو اور وہ کتابیں اب انٹرنیٹ کے آنے کے بعد تو اتنی تباہی ہے اتنی تباہی ہے انسٹا نام پر سوشل ویب سائٹس کے نام پر ٹائم ضائع کیا جا رہا ہے ٹیلی فون ایس میں اس میں ٹائم ضائع کیا جا رہا ہے پھر وہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ مطالعہ کون سا ہے گھنٹوں مطالعہ ایسا نہیں مطالعہ نہیں ہے ریڈنگ ہے مگر ساری ایسا لگتا ہے کہ رانگ وے میں ایک مرتبہ ایک آئی ٹی سے متعلق کسی شخص سے ملاقات ہوئی جو ڈسٹریبیوٹر تھا یعنی انٹرنیٹ ڈسٹریبیوٹ کرتا تھا علاقوں میں ہمارے یہاں ہوتا ہے تو اس سے ایسی سوال کیا کہ بھائی ہم نے بڑا چرچا سن رکھا ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے دنیا جو ہے وہ ایک مٹھی کی طرح سے آپس میں کنیکٹ ہے لوگ ایک دوسرے کے قریب آ گئے اور اس سے بڑا نالج حاصل ہوتا ہے بہت زیادہ اس کا استعمال پایا جاتا ہے آپ ڈسٹریبیوٹر ہو آپ کے پاس تو کیٹیگری آتی ہوگی کہ کون سی سائٹ کتنی استعمال ہوتی ہے ان سے میں نے یہ سوال کیا کہ آپ بتائیے کہ ہمارے ہاں نالج کے لیے جو درست نالج ہے بھلے وہ سائنسی نالج ہے جو جائز حد تک تعلیم ہے اس کے لیے یا کسی اور بزنس کے لیے جو بھی اپنے استعمال کی چیزیں ہوتی اس کے لیے کتنے پرسنٹ استعمال ہوتا ہے لیکن وہ مسکرا دیا اب ہو گئے اور سوال پر جو ہے وہ حیرت کرنے لگا اور کہنے لگا کہ آپ کو میں فگرز بتاؤں تو شاید آپ کو یقین نہ آئے بقول اس کے ہمارے علاقوں میں نائنٹی ایٹ پرسینٹ جو انٹرنیٹ کا جس کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے اس کا غلط استعمال ہے صرف ٹو اور تھری پرسینٹ جو ہے وہ درست استعمال ہے اب اس درست استعمال میں بھی دینی استعمال کتنا ہے اگر اس کو کیٹاگرائز کرنے جائیں گے تو بہت دور ہو جائے گا ہاں، ہاں۔ آج کے اس مدنی چینل کے اس سلسلے کے حوالے سے محرم الحرام کے مبارک دن ہیں مبارک ہستیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علم کی بات ہو رہی ہے کاش اسلامی بہنیں یہ نیت اپنائیں بنائیں اسلامی بھائی بھی نیت کریں کہ ہم ان شاء اللہ اپنے مطالعے کو درست سمت پر لے کر جائیں گے ورنہ دیکھیے دلچسپی کے لیے پڑھا جاتا ہے وقت پاس کرنے کے نام پر پڑھا جاتا ہے اسلامی بہنیں مطالعہ کرتی ہیں پڑھتی ہیں اور ان کہانیوں میں تو اتنی محب ہوتی ہے کہ گھروں کے اندر شکایات ماں کے ساتھ شکایت تو جو دوسرے افراد ہیں وہ پریشان کام کاج میں جو ہے وہ بے رغبتی ہاں، ہاں۔ اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اقل سلیم نصیب فرمائے اور وہ پڑھنا نصیب فرمائے کہ جس کو واقعی پڑھنا ہمارے لیے مفید ہو رکن شورا کی بارگاہ میں آگری دیتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے ساتھ علی بھائی ہیں اسلامی بہنوں کی مجلس سے بھی ان کا پہلے کافی تعلق رہا ہے بیرون ملک سفر بھی رہتا ہے اور آج تم ان کے سندھ میں آئے ہوئے ہیں آپ ہمارے موضوع سے متعلق کچھ ارشاد فرمانا چاہیں واقعی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھیں تو انفارمیٹو طور پہ اتنا آگے علمی طور پر اتنا آگے پھر سادگی پھر جس طرح ہم پردے کی بات کر رہے ہیں کہ روزہ رسول پر حاضری دے رہی ہے لیکن چونکہ وہاں سے تھے عمر اب ہے پہلے تو ابو بکر تھے پیارے آکار ساتھ وہ تو ایسا زبردست پردے کا میسج ہمیں آ رہا ہے تو کیا فرمائیں گے اس بارے میں آپ یہ بتایا ہمارے بھائی نے کہ واقعی یہ علم مطالعہ جب ہم بات کرتے ہیں نا تو اب ہم سے پوچھنے یا علماء کرام سے پوچھنے نہیں آتے سب گائیڈ لائن لینے اب اس علم اور مطالعے کو اپنے طور پر قیاس کر کے پھر خود ہی اس کی سمت متعین کر لیتے ہیں جی۔ اور اس کی سمت متعین کرنے کے بعد اور پھر وہ اپنے ہی طور پر یا ایسے لوگ جو دین کے نام پر غلط بیٹھ کرتے ہیں تو ان کے ہاتھوں پھنس کر پھر وہ ماڈرن اسلام اور جس طرح بھی ہمارے کے اسلامی بھائی نے طب سے متعلق بتایا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ طب پر بھی مہارت تھی اب جو اپنے طور پر دینی معاملات کو تیاض کر کے اس کی تشریحات خود نکال لیتے ہیں اب طب مینس اب وہ ڈاکٹری لائن آ گئی اب یہ کہ اس میں کہ وہ اب خود کب اس میں یہ بھی علم حاصل کر لیں اب وہ پڑھنا ضروری نہیں ہے اب وہ ترقی کا دور ہے اور یہ تو پرانی باتیں ہیں اور ہم پیچھے رہ جائیں گے اور اس طرح کی باتیں کر کر کے جو ہے کتنا آگے پہنچ گئے دیکھیں آج صحابہ کرام فرما رہے ہیں کہ جو مسئلہ پتہ تھا تو کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے کہ وہ کیا کہتی ہیں طب کے معاملات میں ان سے رہنمائی مل رہی ہے اور کتنے علوم ہم نے سنے تو یہ بے پردگی ترقی کا نام تھوڑی ہے معذ اللہ آج کل بس یہی ذہن بنتا چلا جا رہا ہے کہ معذ اللہ سما معذ اللہ کے بے پردگی کریں گے تو ترقی ہے جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے اسلام کے دائرے میں رہنے ہی سے انشاءاللہ برکتیں ملے گی اسی سے ترقی ہے اور الحمد للہ وجل جس طرح آپ نے فرمایا کہ اسلامی بہنوں کے مدنی کام سے متعلق تو دعوت اسلامی نے الحمد ایسا مدنی انقلاب برپا کیا کہ وہ اسلامی بہنیں کہ جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے پہلے ماڈرن تھیں جینس کی پینٹیں پہنتی تھیں ٹی شرٹیں پہنتی تھیں ہاف آستینیں پہنتی اور عجیب قسم کے جو بہودہ لباس ہوتے ہیں اور مردوں کی محافلوں میں جانا ہوٹلنگ کرنا الحمد للہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے ان کو ایسا با پردہ بنایا کہ اب الحمدللہ وہ پردہ کرنے بھی لگی ہے پردہ کروانے بھی لگی ہے سبحان اللہ جس طرح آپ تو خود ماشاءاللہ بیرون ملک سفر کرتے ہیں میرا بھی جب اسلامی بہنوں کے مدنی کام سے متعلق مدنی مشورہ تھا U K U S A net اور ٹیلی فون کے ذریعے تو اس وقت مجھے بتایا کہ الحمدللہ یہاں پر U S A U K یہاں پر بھی اسلامی بہنیں پردہ کرتی ہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے دستانے موزے جی، جی، جی، یہاں تک مجھے نیٹ پر بتایا کہ مدنی برقع پہننے والی بھی اسلامی بہنیں وہاں موجود وہاں مکتبۃ المدینہ پہ مدنی برقع پہننے والوں کی مطلب ڈیمانڈ شروع ہو گئی ہے مدنی برقعے بننا شروع ہو گئے اور یو کے یورپ امیرکا کے اندر ماشاء ان علاقوں میں کہ واقعی جہاں پہننا معاشرے کے لیے ایک مشکل ہے ہمارے ایسا کچھ نہیں ہے پاک وہیں بنگلہ دیش والی والیاں اگر سن رہے ہیں تو یہ ہمارے ہی نفس کا وار ہے کہ کوئی ترقی کی راہ میں رکاوٹ اور لوگ کیا کہیں گے ہم یہ سوچیں کہ ہم کنیز کس کی ہیں اسلامی بہنیں سمجھیں بی عائشہ کی بی بی فاطمہ کی کنیز آپ دیکھیے یہ کیا ہمیں تعلیم دے رہی ہے ان کی زندگی کا کیا طریقہ کار تھا جس طرح مرد کو صحابہ اکرام علی مردوان اور پیارے علیہ اصلاح السلام کی سیرت پر بھرپور عمل کرنا چاہیے اسلامی بہنوں کو بھی ان کی سیرت پر عمل کرنا مگر بالخصوص چونکہ آج ہم ان دو مبارک ہستیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں تو تعلیم یہ لیجیے کہ بی بی عائشہ کا کیا انداز تھا پردے کا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا انداز تھا کہ کیسا پردہ کچھ باتیں مزید ان آپ کو بتا بتائیں گے جی آپ کچھ اور مزید ارشاد فرما چاہیں یہ جی، الحمد للہ کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے جس طرح ایک چینج آ رہا ہے جی امیر علیہ سنت برکات و مالیہ کے بیانات بالخصوص امیر علیہ سنت برکات و مالیہ کی کتاب کے پردے کے بارے میں سوال جواب اس میں تو سمجھ لیں گے جس طرح بھی آپ نے پردے کا یہ موضوع چھیڑا ہے یہ کتاب اس لیے سمجھ لیں کہ اس کے اندر ایسا پردے کے بارے میں مواد موجود ہے کہ اگر اسلامی بہنیں اس کو اپنا لیں بار بار پڑھیں بار بار پڑھیں تو انشاءاللہ شاء اللہ زندگی کے اندر مدنی انقلاب برپا ہو جائے گا ان شاء اللہ تو جس طرح آپ نے بتایا کہ پردے کا تو واقعی یہ بے پردگی آج کل ایسی اپنا لی گئی ہے کہ اس کو معذ اللہ فیشن اس کو جو ہے وہ بالکل ایسا سمجھ لیا گیا ہے کہ ہم بے پردگی کریں گے تو ترقی کریں گے میں اس سے کچھ پڑھ کے سناؤں اسلامی بہنوں کو کیا کیا ہے اس میں اسلامی بھائی بھی غور سے سنیں گے یہ پردے کے بارے میں سوال جواب کیسا انسائکلوپیڈیا ہے بلکہ میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی روایت سناتا ہوں بی بی عائشہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سفر حج میں حالت احرام میں تھی جب ہمارے پاس سے کوئی سوار گزرتا تو ہم اپنی چادروں کو اپنے سروں سے لٹکا کر چہرے کے سامنے کر لیتی اور جب جب لوگ گزر جاتے تو ہم اپنے چہرے کھول لیتے حالانکہ یاد رکھیے کہ احرام کی حالت میں جس میں کپڑا جو ہے وہ منہ سے ٹچ نہیں ہونا چاہیے رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چہرے کو غیر مردوں سے چھپانے کا اہتمام فرماتی تھی اب سوچیے ہماری وہ اسلامی بہنیں جو سارا سارا دن کھلا چہرہ اور بال بھی کھلے ہوئے اور بے پردگی کے ساتھ گھومتی ہیں آپ بتائیے یہ کس قدر برا کام ہے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اسی طرح ایک اور سنیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جب یہ آیت کریمہ اس کا ترجمہ ہے اور دوپٹے اپنے گرے بالوں پر ڈالے رہے یہ نازل ہوئی تو عورتوں نے اپنی چادروں کے کناروں سے پارا پارا کیا اسی وقت اور اپنے چہرے ڈھانپنا شروع کر دیے سب یہ انداز سادیات کا ہوا کرتا کہ فوری ریئیکشن اسی وقت جو ہے عمل کیا عمل کرنا شروع کر دیتی اسی طرح آج جو باریک دوپٹوں کا دور ہے اور بال لہرا لہرا کے بے پردگی کرنا ہے ایک مرتبہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت سراپا غیرت میں ان کے بھائی حضرت سیدنا عبد الرحمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئی تو انہوں نے باریک دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا حضرت سندہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دوپٹے کو پھاڑ دیا اور انہیں موٹا دوپٹہ اڑا دیا مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یا خان علیہ رحمت المنان سبھی سے پاک کے تحت فرماتے ہیں یعنی اس دوپٹے کو پھاڑ کر دو رومال بنا دیے تاکہ اوڑھنے کے قابل نہ رہے رومال کے کام آئے لہذا میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں ہمیں یہ پتا چلا کہ اتنا باریک دوپٹہ جس سے بالوں کی سیاہی چمکے یہ ستر چھپانے کا کام نہیں دے سکتا اور یہ بھی میں عرض کرتا چلو ابو داؤ داؤد شریف کی حدیث ہے کہ عورت جب بلوغت کو پہنچ جائے تو جائز نہیں کہ اس کا کوئی حصہ دیکھا جائے سوائے اس کے اور اس کے اور اپنے چہرے کی طرف علیہ السلام نے اشارہ فرمایا تو اب اسلامی بہنیں نیت کر لیں اچھی اچھی نیتیں کر لیں انشاءاللہ آج صحابیات کا تذکرہ ہے کہ انشاءاللہ شاء آپ یہ نیت کر لیں کہ آپ کا مدنی برقع سجا رہے گا آپ اپنے آپ کو پردے میں انشاءاللہ شاء ڈھالیں اور پھر مدنی کاموں کی طرف آئیں دعوت اسلامی کے الحمدللہ اجتماعات اسلامی بہنوں کی نیکی کی دعوت بلکہ علم دین کی بات چلی تو اسلامی بہنوں کے بھی جامعات ہیں جی ہاں واقعہ کسی نے جی، جی۔ بتایا تھا کہ ایک نوجوان عورت جو کہ سابقہ ماڈل تھی ماڈلنگ اچھا۔ کا کام کرتی تھی کسی طرح سے کسی مبلغہ سے ان کا رابطہ ہوا ہوگا انہوں نے انفرادی کوشش کی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں وہ وابستہ ہو گئی اور پھر انہوں نے باقاعدہ درس نظامی کرنے کے لیے جامع المدینہ لل بنات میں داخلہ بھی لے لیا اچھا، اسلامی بہن اسلامی بہن تو جس طرح اسلامی بھائیوں میں تبدیلی اصل میں ماحول کا اثر ہوتا ہے اسلامی بھائی ہو یا اسلامی بہن بندہ اس کام کی طرف پیش رفت کرتا ہے اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے جس ماحول کے اندر وہ رہا کرتا ہے وابستہ ہوا کرتا ہے ان کا جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں چونکہ یہ ان کی تو کیا ہی بات ہے جو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی صحبت میں رہا کرتی تھی اور دیگر صحابیات چونکہ حقیقی مدنی ماحول تھا مدینہ پاک کے اندر ان کی زندگی گزرتی تھی تو کیسا ان پر اثر تھا اس مدنی ماحول کا یہ دونوں شخصیات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کی یکساں وسیعت ہے کہ مجھے رات کے وقت دفن کیا مشہور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ان کے بارے میں بھی پڑھا اور وہ جو روایت ہے میرے پیاروں میٹھے اسلامی بھائیوں کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے اب بہت ان سے بہت محبت تھی بہت زیادہ شفقت تھی اور اسی طرح سے انہیں آپس سے بہت زیادہ محبت تھی بہت لاڈلی اور بہت زیادہ ماشاءاللہ ان یعنی کی محبت کا انداز تھا روایتوں میں آتا ہے ان کی سیرت کا ایک بہت بڑا یہ پہلو ہے بظاہر ایک واقعہ ہے لیکن اپنی بہت بڑا بہت بڑی گہرائی رکھتا ہے کہ جب سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے وصال ظاہری فرمایا تو ان کی مسکراہٹ چھن گئی اللہ یہ مسکرانا گیا کہ بھول گئی اتنی بڑی خوشی کی بات سنتی سنجیدہ رہا کرتی تھی فقط ایک مرتبہ ان کو مسکراتے ہوئے پایا گیا اور معلوم ہے کہ وہ کس واقعے پر تھی ان کو ایک تشویش تھی کہ ظاہر مجھے دنیا سے جانا ہے جانے والے کو جنازے پہ رکھا جاتا ہے کسی چارپائی پر اور پھر اس کو لے جایا جاتا ہے جنازے میں بہت سارے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ گھر سے باہر جانا ہوتا ہے قبرستان تک کا سفر ہوتا ہے انہیں یہ تشویش تھی کہ دنیا میں تو میں نے اپنی حفاظت کی پردہ اختیار کیا لیکن مرنے کے بعد اگرچہ کفن ہوگا لیکن پھر بھی انہیں یہ پسند نہ تھا کہ میرے جنازے پر کسی اور کی نظر پڑ مرنے کے بعد بھی میرے مرنے کے بعد بھی میرے جنازے پر کسی کی نظر نہ پڑے تو انہیں کسی نے بتایا کہ میں نے فلاں ملک کے اندر لوگوں کو اس طرح سے تقسیم کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ چارپائی کے اطراف میں درخت کی شاخوں سے اس کو ڈھانپ دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر چادر ڈال دی جاتی ہے جب یہ آئیڈیا آپ نے سنا تو اس خوشی اور مسرت سے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی آپ نے وسیعت فرمائی کہ میرے مرنے کے بعد بھی میرے جنازے کو ایسے ہی باکس کے اندر لے جا کر تدفین جو ہے وہ کی جائے تو میرے پیاروں میٹھے اسلام بھائی دیکھیے ان کا مسکرانا ان کا غمزدہ ہونا ان کا ہنسنا یعنی خوش ہونا یا ان کا غمزدہ ہونا یہ سب کا سب فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوا کرتا تھا اللہ تبارک مطالعہ ہمیں بھی چلنا دیکھا آتا ہے کہ المر کہ آدمی جو ہے اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اپنے دوست کے راستے پر ہوتا ہے تو اب جو بھی آدمی جیسی صحبت اختیار کرتا ہے ویسا ہو جاتا ہے سبحان اللہ اب نیک آدمی اگر کسی بد کی صحبت اختیار کرے گا تو بد ہو جائے گا اور اگر بد جو ہے وہ نیک کی صحبت اختیار کر لے گا تو وہ بھی نیک ہو جائے گا تو اب یہ مثال دعوت اسلامی کے الحمد ہمارے سامنے ہے کہ برے سے برا آدمی اس ماحول میں آ کے نیک ہو جاتا ہے ماشاء اللہ لیکن اگر کوئی نیک آدمی بھی بد کی صحبت میں جائے گا تو وہ برا ہو جائے گا حدیث مبارکہ میں مضمون ہے تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیروئن پینا شروع کر دیتے ہیں نشہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اب کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ ان کو کوئی اچانک کوئی خواب آتا ہے یا اچانک سوچتی ہے کہ ہم ہیروئن پینا شروع کر دیں تو یہ بھی دوستوں کی صحبت کی وجہ سے کرتے ہیں کہ کوئی دوست ہیروئن پیتا ہے یا اپنا نفع حاصل کرنے کے لیے دوستی کے چکر میں ان کو ہیروئن پر لگا دیتا ہے نشے پر لگا دیتا ہے اسی طرح کوئی ڈاکو ہے کوئی چور ہے کوئی قاتل ہے ان سے پوچھا جائے گا تو ان کو وہ یہی بتائیں گے کہ ہمیں کوئی شوق نہیں چلا تھا قاتل بننے کا ڈاکہ ڈالنے کا تو یہ سب کچھ دوستی کی وجہ سے ہوا ڈاکو کہے گا میرے میری ڈاکو سے دوستی ہوگی تھی جی، ڈاکو بن گیا اللہ اللہ اللہ قاتل کہے گا میری قاتل سے دوستی ہوگی تھی جی، قاتل بن گیا میں تو اسی طرح اگر ہم نیک لوگوں سے اپنے مدنی پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں سے دوستی لگا لیں گے اس مدنی ماحول کے اندر آ جائیں گے تو ان شاء اللہ ہم نیک بن جائیں یعنی اسلامی بھائی جو ہے وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنانے اجتماعات میں شرکت کرنے مدنی قافلوں میں سفر کرنے مدنی انعامات پر عمل کرنے کی نیتیں کر لیجیے اور اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کے ساتھ اجتماعات میں جانا ان کی نیکی کی دعوت اسلامی بہنوں کے مدنی انعامات اور جو ان کے مدنی کاموں کے معمولات ہیں اس پر عمل کرنے کی نیت کر لیں تو انشاءاللہ یہ ہمارا گھرانہ جو ہے مدنی گھرانہ بن جائے گا ان شاء اللہ کے بارے میں بتایا نا یہ واقعی یہ صحبت سے بہت فرق پڑتا ہے اب کوئی اسلامی بہن اگر مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئی اور ماشاء اللہ لاکھوں لاکھ اسلامی بہنیں مدنی ماحول سے وابستہ ہیں لیکن بعض اوقات خاندان میں یا کہیں گھر سے باہر جانا ہوتا ہے تو وہی صحبت کی بات ہے کہ بعض بے پردگی کرنے والی یا فیشن کے نام پر یا ماڈرن جو دور چل رہا ہے اس کے نام پر کیا تم ملانی بن گئی ٹھیک ہے تم نے پردہ شروع کرنے والے بہت تیرا دماغ خراب ہے یہ کوئی تیری پردے کی عمر ہے اور دیکھ یوں یوں کر کے بہرحال اس صحبت سے بہت فرق پڑتا ہے تو دنیا بھر میں جہاں بھی اسلامی بہنیں بالخصوص بلکہ اسلامی بہنیں کیا اسلامی بھائی بھی کیونکہ گھر کا مرد ہی سربراہ ہوتا ہے باپ کی صورت میں شوہر کی صورت میں تو یہ باپ اور شوہر ہی اگر اپنے گھر میں مدنی ماحول بنائے اور اپنے گھر کی عورتوں کو پردہ کرنے کا ذہن دے جس طرح میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامد آمد برکاتماریہ فرماتے ہیں کہ یہ شوہر ہی تو ہے جو اپنی جوان بیوی کو بے پردہ اپنی بائک پر یا اپنی کار میں ساتھ بٹھا کے لے کے جانا ہے یہ بھائی ہی تو ہے جو اپنی جوان بہن کو اپنے ساتھ بے پردہ اپنی بائک میں یا کار میں بٹھا کے لے کے جاتا ہے تو واقعی اگر یہ مرد اپنے گھر میں صحیح معنوں میں شریعت نافذ کرے تو انشاءاللہ گھر میں مدنی ماحول بن جائے اور جس طرح واقعی صحبت کا بتایا تو ایک بہت پیاری مدنی بہار آج آپ ماشاء اللہ بابل اسلام سندھ میں آئے ہوئے ہیں ماشاء اللہ ہماری مدنی چینل کی مجلس اور اس کی پورا عملہ اور اوبی جین بھی آئی ہوئی ہے تو بابل اسلام سندھ سے متعلق ایسی مدنی بہار مدنی ماحول سے متعلق انشاءاللہ سنیں گے کہ میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ رکھیں انشاءاللہ شاء ایمان تازہ ہو جائے گا ان اچھا، مدنی فیس تو لے لینا آپ ایسی سنا دیں گے باہر یہ اتنے سارے اسلام میں بیٹھیں انشاءاللہ آپ کی بہار ایسی ہے کہ آپ باہر جب سنیں گے نا انشاءاللہ میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی اور یہاں جو موجود اسلامی بھائی ہیں انشاءاللہ جائے گا مدینہ ایمانے تیس جگہ آٹھ نو دس محرم سب کافی میں سفر کریں گے یہاں والے ایک ایک بھی بھی رہنا نہیں چاہیے سب نیت کر لیں مدنی چلے کے بھی رہے ہیں ان شاء اللہ اور جو سن وہ اپنے گھر کے ماہرین کو سفر کروائیں ہاں، اپنے گھر کے ماہرین کو سادی کوشش کر کے وہ یہ فیس دے دیں کہ اپنے گھر والوں کو انشاءاللہ جو بیس سال سے زیادہ عمر کے ان کو قافلے میں سفر کروائیں گے جی اس مدری باہر سنا دیں میرے شیخ طریقہ امیر اعلی سنت بانی دعوت اسلامی اپنی اس کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب میں ایک بہت پیاری مدنی باہر تحریر فرماتے ہیں اسلامی بہنوں کے لیے فرماتے وغیرہ سے تو وہاں ان کو کیا احتیاط کرنی چاہیے یہ بھی ارشاد فرما دیجیے اس میں پہلی بات تو یہ کہ حج و عمرے کے لیے اسلامی بہن اکیلی اس صورت میں جا سکتی ہے کہ جب وہ مکہ کی مقیم ہو ٹھیک ہے اس کے علاوہ مکہ سے باہر کی ہے <clears throat> تو اس کے لیے سفر کرنا ممنوع ہے ٹھیک ہے کہ کوئی بھی عورت جو ہے اس کے لیے بغیر محرم کے سفر کرنا ممنوع ہے کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ کہ جو عورت اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتی ہے ایک اور بات کے اندر کہ آخرت پر ایمان رکھتی ہے تو وہ تین دن اور تین رات تک کا سفر نہ کرے اور ایک رواج کے اندر دو دن اور دو رات کا بھی ذکر ہے تو مطلب یہ ہے کہ سفر کرنا بغیر محرم کے عورت کے لیے ممنوع ہے اب چاہے وہ سفر حج ہو چاہے وہ عمرے کے لیے ہو بلکہ یہاں تک کہ اگر عورت کے پاس مکمل سامان ہے زیادہ راہ ہے ساری چیزیں موجود ہیں لیکن اس کو محرم دستیاب دستیاب نہیں ہے سفر کرنے کے لیے تو ایسی صورت میں اس پر حج ہی فرض نہیں ہوگا اچھا حج فرض ہی نہیں ہوگا اب انہوں اور اسلامی بہنوں کو غور کرنا چاہیے جو حج اور عمرے کی محبت میں جناب کسی کو چاچا بنا دیا کسی کو مامو بنا دیا محرم نہیں ہے اس کے ساتھ سفر پر چلی جاتی ہے تو پھر اس کا گنا بھی ہوگا ادھر جی بالکل سفر کریں گی تو ان کو اس کا گنا بھی ہوگا اگر کہ حج ہو جائے گا اور حج کریں گی لیکن یہ بغیر محرم کے سفر کرنے کی وجہ سے گناگار ہوں گی اور ثواب حاصل کرنے کی بجائے گنا حاصل کرنا یہ کسی بھی عقل مند کا کام نہیں مزارات مزارات تو مزارات پر متلقن ہی جانا منع ہے سرکار علیہ السلاۃ والسلام کے مزار اقدس کے علاوہ کہ سرکار علیہ السلاۃ والسلام کے مزار اقدس کے علاوہ کسی کے مزار پر بھی عورتیں حاضری نہیں دے سکتی میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں صحابہ اہل بیت سلسلہ جاری ہے تذکرات تذکرہ صحابیات ہو رہا ہے برکتیں حاصل کر رہے ہیں دیدی جی جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہی اوساف ابھی اتنے سارے باقی ہیں اور واقعی یہ ایک دو سلسلوں میں ان شخصیات کو ہم کیسے کور اپ کر سکتے ہیں بس ہم کچھ آپ کو یہ سمجھ میں ہائی لائٹس دینے کی کوشش کرتے ہیں آپ خود مزید ان کی سیرت کا مطالعہ کیجیے اور نالج گین کیجیے کہ کیا کچھ انہوں نے کر کے دکھایا ایک بڑا پیارا وصف جو ان کی ذات میں ملتا ہے وہ سخاوت کا امیزنگ وصف ہے کہ یعنی ایک شخصیت میں کتنے سارے اوساف ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر ابی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نے ان سے زیادہ سخی کسی کو نہیں دیکھا ایک مرتبہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی خدمت میں ایک لاکھ درم بھیجے شام ہوتے ہوئے آپ نے سب خیرات کر دیے اور آپ نے یہ کچھ نہ رکھا اتفاق سے آپ نے خود اس دن روزہ بھی رکھا تھا اگر تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو آپ کی لوڈی نے ایسی کہ افطار کے لیے تو کچھ رکھ لیتی تو فرماتی پہلے بتا دیتی کہ مطلب جو ہے وہ پہلے کیوں نہ دلایا میں نے تو سب تقسیم کر دی یعنی ایسی سخاوت اللہ و غریب پیارے آخال اس وقت اسلام کی تربیت کا نتیجہ ہے تو یہ جی، ہماری اسلامی بہنیں بھی غور کریں نارملی ابھی گھر کا مرد جو ہے وہ تھوڑا کہیں مسجد میں پیسے دے کر آ جائے کسی غریب کی مدد کر دے تو وہ اوپر فیملی پریشر لگا جاتا ہے اس میں جو ہے وہ <clears throat> بہت ہی کھلے دل کے ساتھ سوچنا چاہیے اور یہ دیکھیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ ربی اللہ تعالی انہار جہاں اتنی بڑی عالمہ زاہدہ فاضلہ فقیہ تھی تو گھریلو معاملات میں بھی کس قدر پرفیکٹ تھے یعنی ایسا نہیں ہمارے اسلامی بہنوں میں ایک ذہن یہ بھی پایا جاتا ہے کہ اگر ایک کام ہے کر رہے ہیں تو دوسرے کی طرف جب کہا جائے تو میں صبح سے یہ تو کر رہی تھی یہ ہاں۔ نظر نہیں آ رہا تھا یہ جامع تھی لگی ہوئی تھی طالبات بھی کرتی ہوں گی یہ مبلغات بھی کرتی ہوں گی امی اجتماع میں جانا ہے میں نے میں نے مدرسے جانا ہے میں نے جامعہ جانا ہے میں یہ بھی کروں اور گھر کا کام بھی کروں کا کام آپ کریں تو اب یہ دیکھیں کہ یہ ایک مکمل جیسا کہ روایت بھی ہم نے سنی کہ یہ مکمل عورتیں تھیں اکمل عورتیں تھیں تو ان کی زندگی دیکھیں ایک طرف شوق علم دین اصول علم دین سرکار کی خدمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور پھر یہاں پر جو سخاوت کی بات ہوئی ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کی روایت سنتی ہیں ہماری اسلامی بہنیں یا اسلامی بھائی تو ذہن ہے تو یہ تو امیروں کا کام ہے ہاں انہوں نے تو لاکھوں خرچ کیے ان کے پاس آئے ہوں گے تو انہوں نے خرچ کیے ٹھیک ہے وہ واقعی بہت امیر ہوا کرتے تھے اور سارے خزانے ان کے صدقے تقسیم ہوتے ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ سخاوت کا تعلق فقط مقدار کے ساتھ ہے اور بھی تو روایتیں ملتی ہیں کہ جب تم اپنے گھر میں سالن بناؤ تو شوربہ کچھ بڑھا لیا کرو اسی طرح سخاوت فقط اس چیز کا نام نہیں ہے یہ اگر اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے آپ کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے نہیں تو عورتیں شاید زیادہ اچھے انداز پر اس کو سمجھ سکتی ہیں کہ گھر میں جو کھانا بنانا ہوتا ہے کوئی اور ایسی اشیاء ہوتی ہیں گھر کے مرد کوئی چیز لے کر آئے تو اس میں سے کچھ جو ہے وہ صدقہ خیرات کے طور پر ہمسایوں کو پیش کر دیا جائے بلکہ معاشرت کا ایک بہت ہی پیارا پہلو ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مفہوم ہے کہ جب تمہارے گھر میں کوئی آئے کسی صحابیہ کو ارشاد فرمایا تھا یا کسی صحابی کو کہ جب تمہارے گھر میں ہمسائے کا کوئی بچہ آ جائے تو اس کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ دے دیا کرو کہ اس کی دل جوئی ہوگی اور تمہیں جو ہے وہ اس کا سامان ملے گا اس میں ایک شرح مسئلہ سوال ذہن میں آ رہا تھا کہ اب ہم ترغیب تو دلا رہے ہیں اسلامی بہنوں کو بھائی صدقہ بھی کرو خیرات بھی کرو تو اب یہ شوہر سے پوچھ کر والد سے پوچھ کر کرنا ہوگا یا وہ تو کہیں گے ہم نے مدی چینل میں سلسلہ دیکھا تھا آپ کی جو مہینے کی کمائی تھی ہم نے تو دے دی ساری گئی کوئی پڑوسی خود یہ شوہر اپنے والد سے پوچھنا ہوگا صدقہ خراب بات نہیں ہے عورت اگر صدقہ خراب کرنا چاہتی ہے تو اول تو اپنی خرچ کرے گی ٹھیک ہے کہ جو ان کو جیب خرچ ملتا ہے ہاں۔ بیوی ہے تو شوہر جو جیب خرچ دیتا ہے بیٹی ہے تو والد جو اس کو جیب خرچ دیتا ہے اس سے جیب خرچ خرچ کرے گی وہ اپنے خرچے میں سے بچا کر جی جی اس کے بعد اگر بعض اوقات بعض بیویاں باختیار ہوتی ہیں کہ وہ ہاں۔ جتنا بھی خرچ کر لیں تو شوہر کی طرف سے ان کو اجازت ہوتی ہے ان کو معلوم ہوتا ہے کہ میں خرچ کر دوں گی تو میرا شوہر برا نہیں منائے گا تو ایسی صورت میں وہ شوہر کی اجازت کے بغیر بھی شوہر کے مال سے خرچ کر سکتی ہیں ورنہ اجازت لینا ضروری ہے اچھا دیدی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے سنا کہ پرفیکٹ نا فیملی کو سسٹم کو چلا کے چلنا اچھا پیارے یا تو السلام کی سیرت پڑھیں تو فیملی کے ساتھ جو انداز اپنی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ازواج کے ساتھ جو انداز جو عدل و انصاف جو محبت جو پیار جو وقت دینا اچھا پھر اپنی بیٹی کے حوالے جب ہم آگے پڑھیں گے سنیں گے کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ سرکار علی صلاحت السلام باقاعدہ ان کی دل جوئی کا سامان بھی فرماتے ہیں ان کے ساتھ تو یہ بھی سیرت میں ملتا ہے کہ سب دوڑ لگایا کرتے ہیں یعنی ان کی دل جوئی کا عالم پھر ایک بار اب نے پڑھا کتابوں میں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کچھ ان کی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی پیارے اکا علیہ السلام گھر میں تشریف لیا تو وہ حیبت کے مارے چلی گئی پیارے اکا علیہ السلام باہر تشریف لے کر کہا تم جاؤ واپس اور جا کے آپ لوگ آپس میں کھیلیں تو یہ بھی میسج ملتا ہے ہر وقت سختی وہ ایک شوہر جناب وہ گھر میں جائے تو بس سناٹا تاری ہو جائے ڈنڈا ہاتھ میں ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر آپ بھی دین کا کام کر رہے ہیں آپ کے پاس بھی رسپانسبلٹیز ہیں لیکن فیملی کی ذمہ داریاں میرے آقا علی سلاقو اسلام تو وہ ہے نا سارے زمانہ انہوں نے دیکھنا ہے پورا سسٹم اسلام کا چل رہا ہے بس وہ اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آتا ہے جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام اور میرے آقا وہ ہے کہ جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام تو شادی شدہ اگر ہوں تو اپنی فیملی کو بیلنس کیجئے اپنے گھر والوں کو وقت دیجیے اپنے بچوں کو وقت دیجیے اگر آپ کے والدین ہیں تو والدین کو وقت دیجیے تو فیملی ممبر اور فیملی ممبر بھی ہمیں ایک پازیٹو شخص ہونا چاہیے positive member of the family ہونا چاہیے چاہے آپ دنیا کی کوئی ریسپانسبلٹی رکھتے ہوں یہ ایکسکیوز آپ کے گھر والوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے کہ جناب اب جناب دین کا کام کر رہے ہیں یا دنیا کا کوئی کام کر رہے ہیں تو گھر والوں کے لیے وقت نہیں ہے کسی کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے تو آپ کو ایک پرٹیکولر ٹائم ان کی تربیت کے لیے بھی دینا چاہیے ان کی دل جوئی کا سامان بھی لیکن شرعی تقاضوں کے مطابق کچھ لوگ فیملی کو اتنا ٹائم دیں گے اتنا خرچ کریں گے کہ فیملی بگڑ گئی اور پتہ چلا کہ وہ پارکوں میں لے کر اور بے پردگی کی جگہوں پر لے کے جا رہے ہیں یہ نہیں تو ہمیں بیلنس کرنا ہوگا اور آج یہی فیملی سسٹم کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن مجبوری یہ ہے ہم نے آپ کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے کالز کا بار بار مجھے کہا جا رہا ہے کہ حضور کچھ کالز لے لیں بڑی کالیں جمع ہو گئی ہیں میرے پاس اس وقت اٹھہتر میسج کچھ کوشش کرتے ہیں بھائی کچھ دیجیے ہم کچھ میسجز پڑھ لیتے ہیں پھر اب اس کے بعد جب ہم اس سیگمنٹ سے فارغ ہوں گے تو بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کریں گے سندور الحبیب صلی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں نیاز احمد بول رہا ہوں ریاض سے جیسے کہ جمعے کے دن کتبہ چالو ہونے میں دو آدمی آپس میں بات کرتے ہیں کہنے والے کہتے ہیں کہ تیسرا آدمی پہنچ کے دو آدمی کو جو اگر مینا کر دیا تو اس سے بڑا انہیں وہ ہو جائے گا جو منع کرے گا اس کے بارے میں کچھ فرما دیجیے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ رحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد نوان قادری ہے میں کراچی سے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ تھا کہ میرے نانا کا جو انتقال ہو میرے نانا کا جو انتقال ہو گیا تھا تو جو میری نانی ہے وہ عزت میں بیٹھی تھی تو وہ پوچھنا چاہ رہی تھی جو آپ کے مدنی چینل پہ جو پروگرام وغیرہ آتے ہیں اس میں کیونکہ آدمی وغیرہ ہوتے ہیں تو اس کو مطلب وہ دیکھ سکتی ہیں پروگرام کو یا نہیں دیکھ وہ مطلب گناہ تو نہیں ہوگا دیکھنے سے جو پروگرام وغیرہ آتے ہیں مدنی چینل پہ اور مدنی چینل کو اللہ تعالیٰ رات میں ترقی ادا فرمائے اور حضرت کا سایہ ہم پر قائم و فرمائے جی میں آپتے ہیں کہ محمد نے ہم کو گھمایا یہ لائی اور ہم ہم لوگ یہ دعا پکڑے چار پانچ لوگ ہیں یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ ہاں، جو چل رہا پروگرام چل رہا آپ کا السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد بات کر جی، بہت پیارے سلسلے تمام اور ایک نام دن کو جو اکڑے اور ایک روحانی علاج بھی بتا دیں کہ میری ناک جو ہے نا وہ بند ہو جاتی ہے آپ کو سوتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں مدینہ منورہ سے بات کر رہا ہوں اور مدنی چینل ماشاء اللہ جب سے چلا ہے میں پچھلے رمضان سے شروع کیا تھا یہ مدنی چینل اور مدنی چینل کے علاوہ اور ماشاء اللہ کوئی پروگرام ہمارے یہاں نہیں چلتا الحمدللہ پورا ہمارا گھرانہ مدنی چینل بہت شوق سے دیکھتے ہیں اور یہ جو ابھی پروگرام فضان صحابہ اور اہل بیت کا چل رہا ہے ماشاء اللہ ہمارے دو تین اسلامی بھائی ہیں ایک محمد شاہ نواز صاحب ہیں اور محمد اصغر اطاری صاحب یہ آج ان کو خاص طور پہ بلوایا میں نے مدنی چینل دکھانے کے لیے تو آپ ہمارے ساتھ یہ بیٹھے ہوئے اور ہم جبل وہ شریف کے اوپر ہی اس کے کونے میں ہمارا گھر ہے وہیں رہتے ہیں تو سید نام ضلع سلام کے پاس ہی رہتے ہیں تو ہماری طرف سے جو ہے نا نیا سال مبارک ہو تمام مدنی چنال دیکھنے والوں کو اور تمام جو ادھر حاضرین ہیں اور ناظرین ہیں سب کو ہمارا سلام ہو اور انشاءاللہ سب کی طرف سے جو ہے ہم دعا کریں گے اس بد بچے بچائے مدنی چینل کو انشاءاللہ ہم یہ دعا گے ہیں ہماری طرف ہمیں بھی آپ کی جو ہے نا دعائیں کی سجا ہے جزاکم اللہ اللہ خیر السلام علیکم وبرکاتہ میرا نام ہے فتح محمد ساری میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں مجھے آپ کو مجھے آپ کے سلسلے میں والے بیت کے سلسلے میں ایک بات سنی ہے یہ سب تمہارا کرم یہاں کا یہ بات اب تک بنی ہوئی ہے سر میرا سوال یہ ہے کہ میری بہن ہے ان کو پٹاخے سیلے ہو گیا تو برائے مہربانی اس کے لیے روحانی علاج بتائیے السلام علیکم وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ بہت پیاری پیاری آپ نے کالز کی بڑی ہماری حوصلہ افزائی کی بالخصوص مدینے والے اسلامی بھائی نے تو دل خوش کر دیا جبل عہد جنتی پہاڑ آپ وہاں موجود ہیں ماشاء اللہ اور آپ نے ایک بڑا جو انکریجمنٹ والی بات ہے نا کہ یہ ہوتا ہے کام بڑھانا انہوں نے ماشاءاللہ اپنے دو دوستوں کو بلایا یہ کیا کرے مدنی چینل کے ناظرین مجھے دنیا کے نظر میں کتنے ملکوں سے میسج آ رہا ہے کہ ہم صرف مدنی چینل دیکھ رہے ہیں بہت شوق سے دیکھ رہے ہیں پہلی رات سے دیکھ رہے ہیں لیکن آپ نے ان پانچ چھ دنوں میں کتنوں کو دعوت دی مدنی چینل دیکھنے کی اسی طرح تو کیپیسٹی بلڈنگ ہوگی نا آپ اوروں کو بتائیں گے وہ دیکھیں گے ان کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا ہوگا آج نہ جانے اس سلسلے کو دیکھ کر کتنے گھروں میں مدنی برقوں کی نیت ہو گئی ہوگی انشاءاللہ ہمیں امید ہے کئی اسلامی بہنوں نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے مدنی پھولوں کو اپناتے ہوئے انشاءاللہ بے پردگی سے توبہ کرنی ہوگی تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ بھی نیت کر لیں کہ ہم مدنی چینل دیکھتے بھی رہیں گے اور دکھاتے بھی رہیں گے اور وہ مدینے والے اسلامی بھائی ہیں جنہوں نے دو اسلامی بھائی کو جمع کیا ہو سکتا ہے وہ ہمیں سن رہے ہوں گے آپ دونوں سے بھی گزارش ہے اب آپ بھی نیت کر لیں روزانہ مدنی چینل دیکھیں گے اور آپ تینوں سے گزارش ہے سید الشودا کے قدموں میں موجود ہے سبحان اللہ ہمارا سلام ضرور عرض کیجیے ہم سب ہاتھ اٹھاتے ہیں بھائی ہمارا سلام آپ دیکھ لیں ہمیں ہمارا سلام سعید الشودا شودا عہد اور پھر پیارے اکال اسرات اسلام کی بارگاہ میں ضرور عرض کریں یاد رہے کہ سعید الشودا رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی سیرت میں ہم نے پڑھا کہ یہ وہ ہیں کہ جو انہیں ایک بار سلام کرتا ہے قیامت تک وہ انہیں سلامتی کی دعاؤں سے نوازتے ہیں اللہ اللہ یاد دلا دی آپ نے عہد شریف کی وہ مجھے شیر یاد آ رہا ہے وہ شہیدوں کے سردار کے مزاروں پہ جا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا سلو الحبیب حضور آپ نے باہر سنائی تو ہمارے ساؤتھ افریقہ والے کب پیچھے رہیں گے انہوں نے بھی باہر دیکھ دیے سنیں گے آپ سب باہر سنیں گے انگلش میں ہے میں انشاءاللہ اس کو پڑھتا ہوں پھر کوشش کرتا ہوں اس کا ترجمہ کرنے کی شاہد بھائی ہیں ہمارے یہ رکن کابینہ ہے ساؤتھ افریقہ بنونی سے Madani Bahar from South Africa a very modern Islamic system who used to frequent night club dress like a non Muslim smoke cigarettes and even drugs had a life changing experience when she was give the sixty three Madani انعامات رسالہ she made the intention to change her dressing and wear or as she also start reciting three hundred and thirteen time درود پاک ڈیلی کہتے ہیں کہ ایک اسلامی بہن ایسی تھی کہ وہ تمامی برے کاموں میں مصروف تھی اور ڈرگز یعنی نشہ بھی کرتی تھی اور بہت سارے معاملات تھے کہتی ہیں کہ ان کی زندگی میں یہ ٹرننگ پوائنٹ آیا کہ جب ان کو اسلامی بہنوں کے تریسٹھ مدنی انعامات کا رسالہ پیش کیا گیا انہوں نے نیت کی کہ میں اپنے لباس کو چینج کروں گی انہوں نے پردہ کرنا شروع کر دیا اور تین سو تیرہ مرتبہ انہوں نے روزانہ درود پاک پڑھنا بھی شروع کر دیا فرماتے ہیں دا نائٹ آف شب برات وائس ریسائڈنگ درود پاک she was blessed with the vision of شیخ طریقہ امیر اہل سنت ان ہر ڈریم فرماتی ہیں فرماتے ہیں کہ وہ درود پاک پڑھتے پڑھتے شب برات کی رات سو گئی خواب میں انہیں امیر علیہ سنت کا دیدار نصیب ہو گیا and he was taught her some verses of the holy Quran امیر علیہ سنت نے ان کو قرآن پاک کی کچھ آیات پڑھ کر سنائی the next day she wanted to enter into سلسلہ کادریا رضیا تاریا شی بکیم اے مرید and today she is a five times نمازی ریسائز قرآن ڈیلی ریسائز شجرا شریف daily and at least thousand times درود پاک ڈیلی فرماتے ہیں اس کے بعد سے انہوں نے ہر صبح اٹھتے ہی آ کر خواہش ظاہر کی کہ مجھے مرید بنا دیا جائے اتاریا بنا دیا جائے اور اس کے بعد پانچ وقت کی نماز شروع کر دی قرآن پاک روزانہ پڑھتی ہیں شجرا پڑھتی ہیں روزانہ ہزار بار کم از کم دودھ پاک پڑھتی ہیں اب وہ کہتے ہیں Islamic are to act upon مدنی انعامات اینڈ فالو ان فاطمہ تو زہرا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ اسلام بھائی کہتے ہیں میں اسلامی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ مدنی انعامات کا رسالہ تھام لیجیے اور بی بی عائشہ ابھی بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی نیت کر لیجیے اسلامی بہنوں کو دیکھیں دنیا بھر سے میسجز آ رہے ہیں اور یہ کیسی لائف چینجنگ ہے مدنی انعامات کا رسالہ اپنے ساتھ ضرور حاصل حاصل کیجیے کیجیے قریبی مکتبۃ سے اسلامی بھائیوں کے لیے بہتر اور اسلامی بہنوں کے لیے تریسٹھ اچھا یہ بہتر کیوں ہے اسلامی بھائیوں کے لیے کون بتائے گا یہ سیونٹی ٹو انعامات اسلامی بھائیوں کے لیے کیوں ہیں اور تریسٹھ اسلامی بہنوں کے لیے کیوں ہیں what you know think about the seventy two figures of seventy two and sixty three اس کے پیچھے کیا راز ہے کون بتائے گا یہ کیوں سیونٹی ٹو ہے سیونٹی تھری کیوں نہیں ہے بھائی ارے بہت کم اسلام بھائی کو بتایا اچھا کربلا والوں کا مہینہ منا رہے نا جو کربلا کا کافلا گیا کربلا وہ بہتر افراد تھے بہتر کربلا والے تھے روایت کے مطابق تو ان کی نسبت سے بہتر مدنی انعامات امیر علیہ سنت نے seventy two Madani flowers for Islamic brothers اور تریسٹھ پیارے آکار اثرات وسلام کی عمر مبارک ہے تو اسلامی بہنوں کے لیے تریسٹھ مدنی انعامات دو اسلامی بھائی بہتر مدنی نامات پر عمل کرنے کی نیت کر لیں ان اللہ اسلامی بہنیں تریسٹھ مدنی نامات پر عمل کرنے کی نیت کر لیں مجھے موریشس سے میسج آیا کہ الحمدللہ وہاں بھی اسلامی بہنیں مدنی برقع پہنتی ہیں کا تو ایمان سنت میں جبھی تھی کا جو کھونٹا ہے بہت مضبوط کھونٹا جو اس سے بند جاتا ہے تو وہ پھر اس کے بعد کہیں اور نہیں جا سکتا الحمد للہ کتنے ایسے اسلامی بھائی ہیں کہ جن کو پہلے شعور نہیں تھا کہ دین کیا ہوتا ہے دنیا کیا ہوتی ہے نماز کیسے پڑھی جاتی ہے <clears throat> لیکن جیسے ہی وہ امیر اہل سنت کے مرید ہوئے تو ان کے اندر ایسا جذبہ پیدا ہوا ایسا جذبہ پیدا ہوا کہ وہ امام بن گئے کہ جن کو نماز پڑھنا نہیں آتی تھی انہوں نے نماز پڑھانا شروع کر دی تو الحمد للہ اسی کھونٹے سے میں اپنا مختصر واقعہ کر دیتا ہوں میری چودہ یا پندرہ سال میری عمر تھی اور باب المدینہ کا آخری اجتماع تھا تو اس وقت میں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ یہاں اجتماع میں باب المدینہ کا جو آخری اجتماع تھا سالانہ اجتماع جو ہوتا تھا تو بڑے بھائی کے ساتھ میں یہاں پر آیا تھا تو اجتماع ہوا اس کے بعد امیر اللہ سنت نے اجتماعی بیعت کروائی تو اس میں میں بھی الحمد للہ عمیر اللہ سنت کا مرید ہوا لیکن مرید ہونے کے بعد یہ کھوٹا اتنا مضبوط تھا کہ ٹوٹا نہیں ماشاء اللہ ہمارے نوید بھائی نائب مفتی دور حدیث کے استاد اور ماشاء اللہ حیدرآباد میں دارالفتہ میں فتح جاری کر رہے ہیں ماشاء اللہ یہ امیر علیہ سنت کا کیسا فیضان ہے کہ کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں ابھی بتا رہے ہیں کہ پہلی اجتماع ناظری تھی آپ کی وہ پہلا اجتماع تھا اور مرید ہو گیا آپ اس میں جی، چلے ہاتھوں ہاتھ بھائی مرید بننے کی نیت بھی کر لیں وہ اسلامی بہن اتاریہ بنی جب آپ نے سنا کہ کلبز میں جانا drug cigarette whatever you name it ہر برائی اس کے اندر تھی وہ تبدیل ہو گئی wherever you are in the world if you are want to become a pious آپ چاہتے ہیں کہ میں نیک بن جاؤں اگر آپ اسلامی بھائی ہیں یا اسلامی بہن ہیں موقع شاندار ہے مبارک مہینہ ہے یہ وہ ولی کامل ہیں کہ جن کے دامن سے جو بنتا ہے کہاں پہنچ جاتا ہے نہ جانے آپ دنیا میں کہیں ہوں سوچ ہی رہے ہوں اور گناہ بھری زندگی بھی گزار رہے ہوں کبھی کبھی اکیلے میں خیال بھی آتا ہوں کہ یار کب نیک بنوں گا یہ ایک بہترین ذریعہ ہے کہ اپنا ہاتھ کسی پیرے کامل کے ہاتھ میں دے دیجیے شب جمعہ ہے اور میرے مدنی چینل کے ناظرین سے بھی میں عرض کروں گا جب یہ موضوع ہے ماشاء اللہ آپ نے کیسی مدنی بہار سنی میں نے یہاں بابل اسلام سنگھ میں بیٹھ کر بابل اسلام سنگھ کی ایک مدنی بہار سنائی اور ہاتھوں ہاتھ نیٹ کے ذریعے جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ سے مدنی باہر آ گئی اور پھر ہمارے سامنے جیتی جاگتی باہر آ گئی ماشاء اللہ ہمارے نائب مفتی دارالستہ کے اسلام نوید بہن نے کیسی اپنی باہر بتائی کہ کہاں یہ چودہ پندرہ سال کی عمر میں آئے اور جس کے دامن سے بندے اس نے وہاں سے اٹھا کر دارالستہ کے منصب پر بٹھا دیا دور حدیث کا استاد بنا دیا ماشاء اللہ اب تو مقصد استاد علماء ہو گئے صحیح فرمایا تو الحمدللہ للہ آج شب جمعہ ہے اور بڑی اس کی فضیلت ہے اس کی برکتیں ہیں میرے مدنی چینل کے ناظرین دنیا بھر میں جہاں اس وقت ہمارے ساتھ وابستہ ہیں الحمد للہ یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ ہمارے حیدرآباد شہر میں اس وقت ہمارے رکن شورا حاجی عبد الحبیب اطاری سلم تشریف لائیں انہیں امیر علیہ سنت دامد برکات مالیہ کی طرف سے وکالت بھی عطا کی گئی ہے یہ وکیل اختار ہیں ان کو اجازت ہے کہ یہ اپنے ذریعے سے امیر علیہ سنت کا اور امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک کا مرید بنا سکتے ہیں اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید بننے کی تو کیا شان ہے کہ غصہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا اور بھی اس کی بڑی برکتیں ہیں فضائل ہے رات کا یہ پہر چل رہا ہے دنیا بھر میں نہ جانے کہاں کہاں مدنی چینل کے ناظرین اس وقت ہم سے کنیکٹ ہوئے ہوئے ہوں گے براہ راست یہ دیکھ رہے ہوں گے بہترین موقع ہے تو ہمارے رکن شورا حاجی عبد الحبیب بطاری صلی اللہ الباری کی بارگاہ میں میں عرض کروں گا کہ آپ کو یہ وکالت بھی ہے اجازت بھی ہے تو آئیے میرے مدنی چینل کے ناظرین ان کے ذریعے آج شب جمعہ ہم سب توبہ بھی کرتے ہیں اور قادری اتاری سلسلے میں داخل بھی ہو جاتے ہیں اور جو اسلوامی بہنیں سن رہی ہیں تو بالغ اسلامی بہن اپنے مرد یعنی والد یا شوہر کی اجازت کے بغیر بھی مرید نہیں بن سکتی ہیں یعنی جس طرح حاجی صاحب جو فرمائیں ان کے ساتھ ساتھ جو بھی بالغ اسلامی بھائی یا اسلامی بہنیں دہراتے رہیں گی انشاءاللہ ان کو امیر رسول دامت برتا تو مالیہ کا دامن نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ بلکہ بالغ تو کیا اپنے نابالغ بچوں کو بھی بے پیرا نہ چھوڑیں اگر آپ اپنے نابالغ بچوں کو بھی مرید کرانا چاہتے ہیں تو آپ نیٹ کے ذریعے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے یا بھی ہاتھوں ہاتھ بھی اگر آپ بھیج سکتے ہیں تو اپنے بچوں کے نام گھر کے سرپرست یا والد کی اجازت سے آپ ہمیں بھیج دیجئے انشاءاللہ شاء آپ کے ایک دن کے بچے کو بھی انشاءاللہ شاء اللہ پاک کے دامن سے وابستہ کر دیا جائے گا ان شاء اللہ ایسا آپ توبہ بھی کروا دیجئے اور سب کو قادری اور تاریخ سلسلے میں داخل بھی فرما دیجیے میں جس طرح کہتا جاؤں اسلامی بھائی نبی چلے کے ناظرین اسی طرح دہراتے جائیں الرحیم سرات و سرا و حل کا یا حبیب اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور ارادہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا والدین کی نافرمانی جھوٹ ریبت چگلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے بازے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے ارادے پر ثابت قدم رکھ مرید ہوتا ہوں میں خاندان دانے شان اور طریقت تھا سرات وسلام یا یا نبی اللہ اللہ نور ایک اشکال بال اسلامی بھائی کو شاید پیدا وہ دور کر دوں میں وہ آخری جو اجتماع جو میں نے عرض کیا ہے وہ سالانہ بین الاقوامی اجتماع جو باب المدینہ میں ہوتا تھا وہ آخری تھا صحیح اس کے بعد پھر ملتان میں ہونا شروع ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو الحمد للہ اس کے برکتیں ہیں مرید ہونے کی آج الحمد امید کرتے ہیں کہ کئی ہمارے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں چل کے ناظرین آج مرید ہو گئے ہوں گے امیر علیہ سنت کے سلسلے میں داخل ہوئے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو امیر علیہ سنت کی برکتیں عطا فرمائے کچھ میسجز کوشش کرتا ہوں پڑھنے کی آ, السلام علیکم وعلیکم السلام میرا نام سید وکار ہے میں انڈیا کے شہر حیدرآباد سے میسج کر رہا ہوں مجھے سردی یعنی بہت لگتی ہے برائے کرم روحانی علاج عطا فرما دیں اور ایک نعت باغ جنت کی والی نعت سنا دیں میری ایج سترہ سال ہے ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ روز دیکھ رہے ہیں جزاک اللہ خیرہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں محمد حماد ہم اٹلی سے حماد جواد اور ازیر اتاری کی فرمائش پر فیض رضا جاری رہے گا یہ جو ہے وہ سنا دیجیے آئی لو مدنی چینل دعوت اسلامی السلام علیکم جی جناب میں بہت بھٹک گیا ہوں مجھے پلیز کوئی روحانی علاج بتا دیں روحانی علاج والے اسلامی بھائی نوٹ کر لیں اسی طرح ایک اسلامی بھائی ہیں ویسٹ افریقہ بماکو مالی اب یہ تو پہلی بار میں نے بھی سنا ہے وہاں سے فضل اتاری بھائی ماشاءاللہ ہمارا سلسلہ دیکھ رہے ہیں ایک اور اسلامی بھائی بیلجیم سے محمد علی قریشی سلام حضور سلسلہ بہت پسند آ رہا ہے سوال ہے کہ عورتوں کا قبروں اور مزاروں پر جانا جی یہ سوال کا جواب امید ہے کہ آپ کو مل گیا ہوگا ایک اور اسلام بھائی ہیں سلام کر رہے ہیں وعلیکم السلام ماشاء اللہ آپ سب کو جزائے خیر اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے مہربانی فرما کر مجھے آنکھوں کا نمبر کم کرنے کا روحانی علاج عطا فرما دے اسلامی بھائی ایک اور ہے کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ کیا خوب پروگرام ہے آپ جزاک اللہ بہت شکریہ مظہر جلیل اتاری گریس نعت سنا دے یا خدا حج پہ بلا جی ذرا آپ کی فرمائش ہم نے نعت خان کو دے دی ہے ایک اور اسلامی بھائی ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام کاشف فرام اسپین آپ کا ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا لگ رہا ہے تمام امت مسلمان جو اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے بالخصوص میری والدہ کے لیے دعائیں مغفرت کر دیں انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ والدہ کی مغفرت فرمائے تمام مسلمان جو دنیا سے فوت ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ایک اسلامی بھائی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہماری فیملی میں بہت پرابلم ہے میری بہن ان کے رشتے وغیرہ کا بھی معاملہ ہے اس بارے میں بھی اور کچھ یاد نہیں رہتا اس بارے میں بھی کچھ روحانی علاج عطا فرما دیں ایک اور اسلامی بھائی ہیں وارف علی عرب شریف سے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام مدنی چینل بڑے شوق سے دیکھتا ہوں مجھے باپا جی کے مدنی مذاکرے بہت اچھے لگتے ہیں اور حاجی عمران بھائی کا مدنی مکالمہ بہت اچھا لگتا ہے ہم آپ کا اس وقت یہ سلسلہ سن رہے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے بہت وہ سیکھنے کو مل رہا ہے اللہ آپ کے سلسلہ مبی چلے کو ہمیشہ قائم رکھے جزاک اللہ آپ کی دعاؤں کا آپ کی بیسٹ وشش کا ماشاء اللہ بہت اچھا سلسلہ اللہ پاک مبی چلے کو نظر بد سے بچائے آمین بیرف شریف میں سے نظام الدین اتاری پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے یہ بات سنا دیجیے اچھا ایک سائی بھائی میرے چہرے پر کالے دبے ہیں اس کا روحانی علاج بتا دیں ایک اور اسلائی بھائی آپ سے مدنی التجا ہے کہ حافظہ یاد یعنی جو ہے وہ مضبوط حافظہ مضبوط ہو جائے گجرات ہند سے ان کا میسج ہے کہ ہمیں وہ علاج بتا دیں آپ امیدیں نوٹ کر لیا ہوگا بلا لو ہم غریبوں کو ناک سنا دیں یوسف امجد بھائی کہہ رہے ہیں السلام علیکم I am from Libya Benghazi چلے بھائی لیبیا میں بھی اسلام میں موجود ہیں my name is Amir Raja I need to to that me and my family like much Madani channel اللہ ہم سب کو مدنی چینل والوں کو لمبی عمر اور جنت نصیب فرمائے سبحان اللہ لیبیا میں بیٹھ کر آپ ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں بڑی مہربانی ہم اسی طرح اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے ایک اور میسج ہے السلام علیکم آپ سے سوال ہے کہ یہاں دارالفتا کے اسلام میں موجود ہیں مدینہ اور مکہ کے حوالے سے ان کا سوال ہے اور برائے کرم اچھا ایک اور ہے سوال آئی ایم فروم اچھا یہ ہو گیا دیکھیں ریپیٹ نہ کریں پلیز آپ اپنے میسجز کو ایک اور کہتے ہیں مدنی چینل بڑے شوق سے دیکھتا ہوں مجھے باپا جی کے مدنی مذاکرے بہت اچھے لگتے ہیں اور ہمیں دعاؤں سے نواز رہے ہیں ایک اور صاحب ماشاء اللہ بہت اچھا یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ اور ترقی دے آمین جس سے کروڑوں لوگ مستفید ہو رہے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ غیر مسلم کو قربانی کا گوشت یا صدقہ دیا جا سکتا ہے اس بارے میں سوال بھی کیا اپنے فیملی کے لیے دعا کے لیے بھی کہا میرا نام عبد الطیف اتاری ہے اور میرے پانچ بچے ہیں ایک بیٹا چار بیٹیاں ہیں اور بڑی بیٹی ان کی بیمار رہتی ہیں بیٹے ان کی فرما برداری نہیں کر رہے اس کے حوالے سے کچھ علاج عطا فرما دیں اچھا ایک اسلائی بھائی ہیں اجمان یو ہی سے میرا سوال ہے کہ ہم بی بی عائشہ کو ام المومنین کیوں کہتے ہیں اور امت المسلم کیوں نہیں کہتے امت المومنین کیوں کہتے ہیں اچھا ایک اور اسلامی بھائی Shahid Anwar me and my family very very very like this program جزاک اللہ خیر فرام سعودی عربیہ جزاک اللہ بہت سارے میسجز ہیں اب کچھ دیر بعد کوشش کروں گا پڑھنے کی مطلب ساری دنیا میں کہاں کہاں دیکھا جا رہا ہے کہ بول بول کے تھک جاتا ہوں میں لیکن اب چلتے ہیں آپ کو اور میں یہ کر رہا تھا کہ جس طرح آپ پڑھ رہے تھے تو مطلب مدنی چینل اثر سے لائے ہے نا جی۔ مغرب مغرب کے بعد اجتماع پھر مدنی مکالمہ نگرانی شورا کا پھر بارہ بجے سے تقریباً آپ ماشاء اللہ لگے ہوئے ہیں کہ دنیا بھر سے اتنے لوگ دعوت اسلامی سے کنیکٹ ہیں اور دعوت اسلامی اتنی فریش اور لائف ٹرانسمیشن دے رہی ہے پھر بھی اب اب یہ بھی میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ہر کسی کو نیٹ کی سہولت نہیں ہے کیونکہ آپ تو اسکائپ کی آئی ڈی سے آن لائن ہے اب وہ جن کے پاس نیٹ نہیں ہے وہ بےچارے وہ بھی پیغام پہنچانا چاہ رہے ہوں گے ہاں کتنے کالے ہیں تو کالے مل نہیں رہی شکوا یہ تھا کہ ہم کالے ملا ملا کے تھک جاتے ہیں ہم نے ایک اور آپشن دیا ہے ایک تیسرا آپشن تھا ہمارے پاس کہ ہم آپ کے میسجز جو ہیں اس کو بھی ہم کسی طرح ہم تک پہنچے لیکن میں نے چینل والوں سے بات کی کہتے ہیں بھائی میسج اتنے آتے ہیں ہمارے موبائل فون ہمارے سسٹم ہینگ ہو جاتے ہیں تو ہم اتنے میسجز نہیں ٹائپ کر سکیں گے یہ اسکائپ آئی ڈی کو ہم کاپی پیسٹ میں کاپی پیسٹ کرنے کے باوجود اتنے میسجز ہیں تو کہتے ہیں اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا کہ ہم اتنی اسپیڈ سے میسج آ رہے ہوتے ہیں تو اب الحمد ساری دنیا میں چینل آپ دیکھیں کتنے ممالک میں اسلام رات کے اس وقت دیکھ رہے ہیں بلکہ ایک میسج آیا تھا ایک دو دن پہلے کہ آپ کے چینل نے ہماری نیند چھین لی ہے تو الحمد محبت کرتے ہیں اسلامی بھائی اور برکتیں لوٹ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو جن کا میسج نہیں پڑا گیا جن کی کال نہیں ملی تو ایک ہوتا تو ہے نا کہ بھائی وہ میرا میسج ہی نہیں پڑا اب سب کے علاج بتائیں تو وہ اب کسی کا رہ گیا بال فرد دل چھوٹا نہ کریں دیکھیں آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اتنے سارے میسجز اتنی ساری کالز ہم ساری ہماری نیت یہ دیکھیں ہم یہ بھی کر سکتے تھے کہ ہم تین گھنٹے آپ کے واقعی اتنے میسجز ہیں اتنی فرمائشیں ہیں اتنی کالز ہیں کہ ہم تین گھنٹے کچھ بھی نہ کرتے آپ کے میسجز لیتے سوبالا دارالفتہ اور روحانی علاج سے ہم سلسلہ پورا کر لیتے ہمارے لیے تو آسان تھا بھائی ہمیں بھی تیاری نہ کرنی پڑتی لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم روزانہ کسی مبارک شخصیت کا تذکرہ کریں ان کی سیرت کے مدنی پھول لیں اور اپنی لائف میں کچھ تبدیلی لائیں تو آج تو ہم نے پرٹیکولرلی اسلامی بہنوں کو فوکس کیا لیکن اسلامی بھائیوں کے لیے بھی بہت سارے مدنی پھول ہیں جلدی جلدی حضور ہمیں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ان پر انشاءاللہ کچھ مدنی پھول لینے روحانی علاج والے بھی تیار ہو جائیں پہلے ہم کچھ اشار کی طرف پھر ان کچھ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سرکار حضرت کا کلام کی فرمائش لیے پڑھا پھر کے گلی گلی ٹھوک سب کی کھائیں کیوں پھر کے گلی گلی تبا ٹھوک سب کی کھائیں کیوں دل کو جو ہوں بعد ان شاء اللہ ایک روحانی علاج کرتا ہوں پہلا جو میسج ہمیں موصول ہوا ان کا یہ کہنا تھا کہ اکثر ان کی ناک بند رہتی ہے اور سوتے وقت بھی ناک ان کی بند ہو جاتی ہے تو ان کو چاہیے کہ یہ رات کو سونے سے پہلے صرف سات مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفات نام یا مف جی یہ پڑھ کر سوئیں ان شاء اللہ ان کو بہت جلد فائدہ ہوگا اور ان اسلامی بھائی کو چاہیے یعنی جن کے ساتھ یہ مسئلہ ہے یعنی ناک مند ہو جاتی ہو تو ان کو چاہیے کہ یہ اپنی ناک سے گہرے گہرے سانس لیں اور اگر یہی عمل نماز فجر کے بعد ہو تو بہت زیادہ بہتر ہے کہ کھلی فضا ہوتی ہے تازہ ہوا ہوتی ہے تو انشاءاللہ ناک ان کی کھل جائے گی اور جب بھی یہ وضو بنائیں تو ہر وضو میں جب روزہ نہ ہو تو ناک میں تینوں بار پانی قدرے یعنی تھوڑا زور سے چڑھائیں تو یہ احتیاطی بھی پیش نظر رکھیں اور یہ جو روحانی علاج بیان کیا گیا یا مف یہ سات مرتبہ پڑھ کر سوئیں ان شاء اللہ ان کی ناک کھل جائے گی دوسرا میسج جو ہمیں موصول ہوا ہیپیٹائٹس کے حوالے سے ایک کال بھی آئی تھی تو ہیپیٹائٹس کے دو روحانی علاج میں انشاءاللہ شاء کرتا ہوں جس کو ایک پیلیا کا مرض ہو ہیپاٹائٹس ہو تو اسے چاہیے کہ وہ سورہ بینہ پڑھ کر خود پر بھی دم کرے اور سورہ بینا پڑھ کر پانی پر دم کر کے بھی پیے انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور کھانے پر دونوں وقت یعنی جب بھی دوپہر کا کھانا کھائیں یا رات کو کھانا کھائیں تو کھانے پر دونوں وقت صحیح خواہ یعنی جو صحیح قواعد و مخارج کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر سکتے ہیں تو ان سے سورہ بجینہ پڑھوا کر کھانے پر دم کروا لیا جائے اور جسے پیلیا کا مرض ہے ہیپاٹائٹس ہے یا یارکان ہو چکا ہو تو اسے یہ دم والا کھانا کھلائیں تو اللہ کے کرم سے انشاءاللہ ہیپاٹائٹس کے مرض سے شفا حاصل ہوگی اور اسی حوالے سے دوسرا روحانی علاج یہ ہے کہ بھنے ہوئے چنوں پر اول و آخر ایک ایک بار درست شریف اور تین تین مرتبہ یا ایک ایک مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناز پڑھ کر یہ بھنے ہوئے چنوں پر دم کر دیجئے اور وقفے وقفے سے یہ تھوڑے تھوڑے چنے کھاتے رہیں ان شاء اللہ پیلیا ہیپاٹائٹس ہو یا کا مرض ہو انشاءاللہ شفا حاصل ہو جائے گی تیسرا میسج جو ہمیں موصول ہوا ان کا یہ کہنا تھا کہ میں بہت بھٹک گیا ہوں تو کوئی ایسا روحانی علاج بتا دیجیے کہ راہ راست پر آ جاؤں میں نے اسلامی بھائی کے لیے روحانی علاج یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ یہ کثرت کے ساتھ یا آفو یا آفو یا آفو یہ کثرت کے ساتھ پڑھا کریں تو شاء اللہ توبہ کی بھی توفیق نصیب ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے تمام گناہوں کو بھی بخش دے گا تیسرا میسج چوتھا میسج جو ہمیں موصول ہوا ان کا یہ کہنا تھا کہ آنکھوں میں کچھ مسئلہ ہے آنکھوں کی بینائی کمزور ہو چکی ہے تو اس حوالے سے بھی روحانی علاج سماج فرما لیجیے جن کے ساتھ آنکھوں کا مسئلہ ہو یا بینائی کمزور ہو چکی ہو یا آنکھوں کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی مرض ہو چکا ہو تو ایسے مریضوں کو چاہیے کہ یہ ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ یا نورو یا نورو یا نورو پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پر انگلیوں کے توروں پر دم کر کے اپنی دونوں آنکھوں پر پھیل لیں تو اللہ کے کرم سے انشاءاللہ اللہ آنکھوں کی بینائی کی حفاظت رہے گی اور آنکھوں کی بینائی انشاءاللہ اللہ پہلے سے بہتر ہو جائے گی پانچواں میسج جو ہمیں موصول ہوا ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو کچھ یاد نہیں رہتا حافظہ کمزور ہے اور ان کے گھر میں ان کی کوئی سسٹر وغیرہ ہے جن کا رشتے کا مسئلہ ہے رشتے میں رکاوٹ آ رہی تو دونوں روحانی راج سماج فرما لیں اگر کسی کا حافظہ کمزور ہو تو اسے چاہیے کہ وہ سات سو چھیاسی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لے تو انشاءاللہ شاء اللہ اس کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا اور حافظہ پیش کرنے کے لیے ایک روحانی سماج سنا لیجیے کہ جن کا حافظہ کمزور ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یا کبھی یو یا کبھی یو یا کبھی یو یہ گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھیں تو انشاءاللہ شاء اللہ حافظہ مضبوط ہو جائے گا کیا اچھا، جتنے بھی روحانی علاج بیان کیے جاتے ہیں تو روحانی علاج کے اول و آخر یہ درود پاک بھی لازمی پڑھنا ہے اور تمام روحانی علاج پڑھتے وقت جتنے بھی اولاد وظائف بیان کیے گئے تمام اراد و وظائف کو پڑھتے وقت قواعد و مخارج کی رعایت یہ بہت ضروری ہے کیونکہ کما حق کو اسی وقت فائدہ ممکن ہے جب کہ کوئی ورد کرتے وقت کوئی وظیفہ پڑھتے وقت یا کوئی آیت پڑھتے وقت قواعد و مخارج کی رعایت کی جائے چاہے ان کا شادی کا بھی مسئلہ تھا رشتوں میں رکاوٹ تھی تو اگر کسی کے رشتوں میں رکاوٹ ہو یا رشتے نہیں آتے ہوں تو ایسوں کو چاہیے کہ وہ رات کو سونے سے پہلے سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد یہ سورت مکمل یہی سورت اخلاص اکتالیس بار اور اس کے اول اور آخر گیارہ گیارہ بار درود شریف پڑھ کر صرف اور صرف شادی کے لیے دعا مانگے اور اس میں نیت یہی ہو کہ شادی میں ہر قسم کی خلاف سنت اور ناجائز رسم بشمول فلموں ڈراموں گانوں بازوں اور تصاویر وغیرہ سے بچیں گے اور اس عمل کی مدت نوے دن ہے اور یاد رکھیے کہ اگر اس دوران اگر منگنی وغیرہ ہو بھی جائے تب بھی عمل یہ مسلسل جاری رکھیں اور اگر اسلامی بہنیں یہ عمل کرنا چاہتی ہیں تو اسلامی بہنیں باری کے دنوں میں سورہ اخلاص کا ابتدائی لفظ یعنی کل نہ پڑھیں یعنی کل ہو اللہ احد کی بجائے ہو اللہ احد سے شروع کریں اور یہ عمل جسے شادی کرنی ہے اس کے علاوہ کوئی نہ کرے یعنی جن کے رشتوں میں رکاوٹ آتی ہو تو انہیں چاہیے کہ صرف یہی وہ عمل کریں ان کے علاوہ کسی اور دوسرے کو یہ عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے تو پابندی کے ساتھ رات کو سونے سے پہلے نوے دن تک اکتالیس مرتبہ سورہ اخلاق پڑھ کر سوئیں اللہ کے کرم سے انشاءاللہ شاء رشتوں میں جو رکاوٹیں ہوں گی وہ دور ہو جائیں گی اور نیک اور پابندی سنت رشتے میں نصیب ہوں گے آخری جو میسج ہمیں موصول ہوا ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک بیٹی ہے وہ بیمار ہے اور ان کے کچھ بچے نا فرمان ہیں کہنا وغیرہ نہیں مانتے اگر گھر میں کوئی بیمار ہو بچہ ہو بچی ہو تو اللہ تبارک و تعالی کا صفاتی نام یا حیو ایک ہزار مرتبہ پڑھ کر مریض پر دم کر دیا جائے تو اللہ کے کرم سے شفا حاصل ہو جاتی ہے تو ایک ہزار مرتبہ یا حیو پڑھ کر اپنی بچی پر آپ دم کر دیجئے انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی اور اس کے علاوہ آپ نے اپنے میسج میں یہ بھی فرمایا کہ بچے نا فرمانی کرتے تو جن کے بچے نا فرمان یا کہنا نہیں مانتے ہوں ضد کرتے ہوں پریشان کرتے ہوں تو ایسے والدین کو چاہیے کہ اپنے نا فرمان بچے کی پیشانی پر سیدھا ہاتھ رکھ کر اپنے نا فرمان بچے یا بچے کی پیشانی پر سیدھا ہاتھ رکھ کر طلوع آفتاب سے پہلے اکیس بار آسمان کی طرف منہ کر کے یا شہید یا شہید یا شہید یا شہید اکیس تو انشاءاللہ شاء اللہ نا فرمان بچے یا بچی وہ نیک بنیں گے اور فرما بردار انشاءاللہ بن جائیں گے جتنے بھی روحانی علاج بیان کیے گئے تو ان تمام روحانی علاج کے اول واقع درود پاک پڑھنا یہ ضروری ہے اور تمام روحانی علاج پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ہر ہر روحانی علاج پر عمل کرنے والے کے لیے نمازوں کی پابندی یہ اشد ضروری ہے روحانی علاج پر بھی عمل کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ فرائض کی پابندی بھی ہوتی رہے گی تو انشاءاللہ شاء اللہ بہت جلد ہم کو فائدہ حاصل کر سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عزم کا اظہار نہ کرنے ہاں؟ تیار ہیں آپ سب ہاں؟ غیبت کے خلاف جان نہ غیبت کریں گے نہ ان شاء اللہ سر پر عوامہ ان شاء اللہ سر پر ظلم ان شاء اللہ رخ پر داری رہے گا انشاءاللہ اکثر نظریں انشاءاللہ شاء اللہ نظریں انشاءاللہ شیطان کے خلاف جام انشاءاللہ شاء اللہ الحبیب خاتون جنت سبحان اللہ ایبی فاطمہ جگر گوشہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے زیادہ لاڈلی اور چہیتی صاحبزادی ہے آپ کی والدہ سیدہ خفیجۃ القبرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے آپ کی تاریخ ولادت میں اختلاف ہے شیخ عبدالحق محت سے اس بارے میں کئی اقوال نقل فرماتے ہیں کہ آپ کی پیدائش ولادت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اکتالیسویں سال ہوئی اور کچھ کے قول یہ ہے کہ آپ اظہار نبوت سے قبل پیدا ہوئی اور ابن جوزی کے نزدیک اظہار نبوت سے پانچ سال پہلے آپ کی پیدائش ہوئی آپ کا نکاح ہجرت کے دوسرے سال رمضان المبارک میں مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وضول الکریم سے ہوا جس وقت آپ کا نکاح ہوا آپ پندرہ برس کی تھی آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسل پاک کا سلسلہ آپ سے جاری ہے آپ بے حد عبادت گزار اور صبر و تحمل کی پہاڑ تھی اور میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بی بی فاطمہ سے کتنا پیار اور کیسی شفقت تھی کہ ام المن حضرت عائشہ ابھی ہم نے بی بی عائشہ کا تذکرہ سنانا آپ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادی سے بڑھ کر کسی کو آداب حسن سیرت اور وقار نیز اٹھنے بیٹھنے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مشابہ نہیں دیکھا گھر کی گواہی مل رہی ہے آپس میں پیار کیسا ہے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا فرماتی ہیں کہ جب بی بی فاطمہ تشریف لاتی تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم انہیں چومتے اپنی جگہ بٹھاتے اور جب آپ ان کے یہاں تشریف لے جاتے تو وہ کھڑی ہو جاتی سرکار علی فراط السلام کو چومتی اور اپنی جگہ بٹھاتی تھی ایسا پیار میرے پیارے سا بھی روایت میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اللہ اس نے مجھے ناراض کیا سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنی اس لاڈلی شہزادی کے ساتھ بے انتہا پیار تھا محبت تھی شفقت تھی لیکن ابھی جیسے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جہاں علم میں مقام رکھتی ہیں گھریلو ذمہ داریاں بھی کیسی پوری کیا کرتی تھی وہیں پر فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت دیکھیے ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے کہ جسے زیادہ لاڈ دیا جائے جسے زیادہ پیار دیا جائے عموماً وہ بچہ خراب ہو جاتا ہے کہا نہیں مانتا بے راروی کا شکار ہو جاتا ہے یا اس کے اندر ایسی عادات اور اتوار آ جاتی ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر پاتا لیکن یہ دیکھیے کہ ان پر تو امام الانبیاء کی شفقت تھی یہ تو ان کی لاڈلی تھی لیکن ان کا گھریلو ماحول دیکھیں گھر کے اندر کام کاج کرنا دیکھیں مشہور واقع ہے سجدنا علی المرتضا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے سارے کام کاج خود کیا کرتی تھی چکی پیسا کرتی تھی اور پانی کا مشکیزہ اتنی کثرت سے اٹھایا کرتی تھی پانی بھر کر لانا رکھنا کہ آپ کے سینے مبارکہ پر رسی کے نشان پڑ گئے تھے اور ہاتھوں پر بعض اوقات چھالے پڑ جایا کرتے تھے ان حالات کو دیکھ کر آپ نے ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ کنیزیں اور غلام آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اشاد فرمائے کہ اے فاطمہ کیوں نہ تم اپنے والد گرامی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی غلام یا کنیز کا سوال کر لو تمہارے کاموں میں ہاتھ بٹائے گا آسانی ہوگی آپ حاضر خدمت ہوتی ہیں لیکن وہاں پر بھیڑ لگی ہوئی ہے تو مال آتا تھا تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم تقسیم فرماتے تھے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی مروت دیکھیے اشار دیکھیے اگرچہ والد ہیں آپ اگر آگے بڑھ کر عرض کرتی تو ان کو کون منع کرتا لیکن آپ نے جب یہ ماحول دیکھا بھیڑ بھاڑ دیکھی تو آپ واپس تشریف لے آئیں سب تقسیم ہو گیا دوسرے دن خود آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے گھر پر کرم فرما ہوئے تشریف لائے دیکھ لیا تھا ارشاد فرمائے کہ اے فاطمہ کیوں آئی تھی یہ خاموش رہی حضرت علی ربی اللہ تعالیٰ انہوں نے ماجرا پیش کیا تو یہ وہ مقام ہے یہ وہ واقعہ ہے یہ وہ مرتبہ ہے کہ جس جگہ پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ ربی اللہ تعالی عنہا کو تسبیح عطا فرمائی جو کہ تسبیح فاطمہ کے نام سے منصوبہ کیونکہ یہ تسبیح ہمیں سیدہ تو فاطمہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے نصیب ہوئی تو چونکہ سبب جانے کا عرض کرنے کا اور وہاں پہنچنے کا یہ تھا کہ تھکاوٹ ہو جایا کرتی تھی تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں کیوں نہ اس سے بہتر چیز عطا کروں اور پھر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمد اور چونتیس بار اللہ اکبر پڑھنے کا وظیفہ ارشاد فرمایا کہ سونے سے قبل اس کو پڑھ لیا کرو ان شاء اللہ از وجن تم ہر طرح کی تھکاوٹ سے دن بھر کے جو کاموں کی وجہ سے ہو جایا کرتی ہے اس سے تم آرام پاؤ گے اور یہ اتنا مجرب اور اتنا پیارا وظیفہ ہے اور یوں دیکھا جائے کہ وظائف تو اور بھی بد ہوتے ہیں لیکن اس پر امت کا عمل بھی بہت ہے آپ غور کریں آپ دیکھیں اگر تصویر فاطمہ پر لوگوں کا عمل بزرگوں کی اس کے بارے میں تاکید اور نماز کے بعد شاید میرا گمان ہے کہ سب سے زیادہ پڑھے جانے والے وظیفوں میں سے یہی تصویر فاطمہ دینے والا کون ہے اور دی کس کو ہے سبحان یہ بھی تو آپ دیکھیں نا تصویر فاطمہ دینے والا کون ہے اور دی کس کو ہے اور اس واقعے میں تو پورا بیان ہے کتنے بدنی پھول ہیں کناج دیکھیے ان کا بجان آپ نے مجھے وہ کیوں نہیں عطا کیا یہ کیوں نہیں عطا کیا بلکہ اس کو قبول فرمایا جی آج کل کی اسلامی بہنوں کے لیے میں درس ہے کیسا درس ہے آج کل کی اسلامی بہنیں والدین دالستان میں ہوتے ہیں تو والدین آتے ہیں تو وہ آج کل لڑکوں سے زیادہ لڑکیوں سے تنگ ہوتے ہیں اللہ اچھا والدین لڑکیوں سے زیادہ تنگ ہوتے ہیں پہلے تو لڑکے بے ادب ہوتے تھے لڑکے بدتمیزی کرتے تھے اب لڑکیاں ان سے چار ہاتھ آگے جا چکی اللہ اللہ اللہ تو اب آج کل کی لڑکیوں کا شادی شدہ لڑکیوں کے بارے میں کہتے کہ میری بیٹی ہے اس کی میں نے شادی کر دی تھی اب ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوا کہ مطالبہ کرتی کہ مجھے فلاں چیز دلاؤ فلاں چیز دلاؤ تو ہم تسلیاں دیتے ہیں سمجھاتے ہیں کہ فلامت کر دیں گے فلامت دے دیں گے یوں کر دیں گے تو وہ ہمیں الٹا جواب دیتی ہے کہ مجھے جھوٹی تسلیاں نہیں چاہیے مجھے میرا کام چاہیے کر کے دو خاتون جنت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ نہ سرکار علیہ سلاط اسلام نے خادم کی بجائے تصویر کی نات فرمائی تو انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا کتنے واقعات ہیں اس گرانے کے تو فقیر آیا تو خود بھوکے ہیں وہ فقیر کو دے دیا مطلب یہ سخاوت کے دریا اور پھر کناٹ آج وہ اسلامی بھائی اسلامی بہنیں دنیا بھر میں پریشانی ہے فائنینشیل کرائسس ہے جاب لیس لوگ ہیں ٹھیک ہے لیکن ہر بات پہ شکوا پریشانی تھوڑی کمی ہو گئی تو جناب واویلا کرنا شروع ارے یہ وہ گھرانا ہے جنتی گھرانا ہے اور میرے آقا کے یہاں کس چیز کی کمی ہے روایتوں میں ملتا ہے میرے آقا فرماتے جس کا مسور میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونے کے بن کر چلے مگر میرے آقا نے فکر و فاقا کی زندگی یہ غریبوں والا انداز اپنایا اور اپنے آل کو بھی اس کی تلقین کی اور آج ہم ہیں کہ تھوڑی سی کمی ہو جائے تو جناب شکوا کرنے نکلتے اور اپنے آپ کو کہتے ہیں صحابہ کا غلام پنجتن پاک کا غلام اور اہل بیت اتھار کا غلام یہ کیسی غلامی ہے مشکل آئی تو جناب ساری غلامی بھول گئے آپ شکوے شروع ہو گئے تو ہمیں ان مشکلوں میں صبر کرنا چاہیے لوگ کہتے ہیں نا کہ جس طرح بتا رہے ہیں وہ تو وہ تھے ہاں اس میں فوری طور پر یہ ذہن بنتا ہے کہ ہم ان جیسے کہاں بن سکتے ہیں دیکھیے ان کی سیرت ہی ہمارے لیے مدنی پھول چننے کا موقع ہے انہیں کو فالو کریں گے ڈیفینیٹلی ہم ہر وہ چیز ان کے رتبہ ان کی منزلت ان کی قربانی لیکن ان کے طریقے پر شروع تو کریں نہ چلنا ذرا بھی کچھ نہیں کرنا اور پھر ذرا اپنے آپ کو ان کا غلام کہنا ہے تو آج یہ بھی نیت کرنی ہے انشاءاللہ مشکلیں آئیں گی پریشانی آئیں گی زندگی نام ہی اس کا ہے لیکن انشاءاللہ صبر کر کے خاتون جنت علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وزیر کریم اور ان کے اہل خانہ کی اس سیرت کے مدنی پھول کر بھی ہم کریں گے ان اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے کیسا محبت کے اظہار فرمایا ایک اور رواج میں ارشاد فرمایا کہ یہ تو میرے جسم کا ٹکڑا ہے یعنی وہ پیارے کلمات ان کے لیے ارشاد فرمائے کہ یہ تو میرے جسم کا ٹکڑا ہے ایک اور ابھی سے میرے آقا فرماتے ہیں فاطمہ سیدت النساء اہل جنہ فرماتے فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار جیسے کیسے کچھ اور حدیث ضرور آپ دونوں حدیث بخاری شریف کی پہلی حدیث جو بیان کی گئی ہے جی وہ یہ ہے کہ فاطمہ تو بدو آتمنی فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے سبحان اللہ من من فقط غدا ہاں کہ جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا اور دوسری حدیث میں مبارکہ ہے کہ فاطمہ تو سید و تو نسائی اہل جن کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہیں سبحان اللہ یہ ساری سارے فضائل ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اور اس کے علاوہ اور بہت سارے فضائل ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کلو سبب و نصب منقطع یوم القیامت اللہ سببی و نصبی ہر رشتہ ہر نصب بروز قیامت منقطع ہو جائے گا سوائے میرے رشتے کے اور میرے نصب کے اللہ بلکہ ایک اور حدیث پاک میں سرکار علیہ السلاط اسلام نے اشاع فرمایا کہ کلو ساہرین او نصبین او سببین یم قطعی یوم القیامہ اللہ ساحری و سببی و نصبی کہ سرکار علیہ السلام اسلام نے شاد فرمایا ہے کہ نکاح کا رشتہ نکاح کے رشتے سے مراد یہ ہے کہ بیوی ہے داماد ہے یہ سب نکاح کے رشتے ہیں کہ نکاح کے رشتے دیگر رشتے اور نسبی رشتے یہ سب روز قیامت منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے نکاح کے رشتے کے اور رشتے داری کے اور نصبی رشتے کے اچھا یعنی سرکار علیہ سلاط والسلام کا جو نصبی رشتہ ہے جیسے اولاد سے ہے یہ بھی بروز قیامت قائم رہے گا اسی طرح جو دیگر رشتے دار ہیں ان کا رشتہ بھی بروز قیامت قائم رہے گا اس کے علاوہ جو سہری رشتے ہیں داماد یا سسر ہونے کے اعتبار سے جو رشتے ہیں وہ رشتے بھی بروز قیامت قائم رہیں گے وہ رشتے ختم نہیں ہوں گے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کہنا کہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے مجھے پھر امام سنت کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کیا فرماتے تیری نسل سلاط والسلام نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی وجہ بھی بیان کی اور ساتھ کے اشار میں جس طرح ہے کہ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا اور ساتھ آگے دیگر اشار میں یہ بھی ہے کہ آپ کی جو نسل پاک ہے یہ جہنم میں جانے سے پاک ہے جہنم میں نہیں جائے گی اشار میں ذرا ذہن میں نہیں تو یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے یہ کہ سرکار علیہ والسلام نے فرمایا کہ سمئی تو فاطمہ فاطمہ تھا کہ میں نے اس کا نام سمئی تو ہاں فاطمہ تھا کہ میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا اللہ کہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یعنی حضرت فاطمہ تو اللہ کو اور ان کی اولاد کو آگ سے بچا دیا امانت داری کا بہت پیارا واقعہ ہے بالخصوص اسلامی بہنوں کے حوالے سے ماشاء اللہ کیونکہ امانت داری کا نہ پایا جانا یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا ناصور ہے میں نے آپ سے بات کہی اب آپ جب تک کسی سے شیئر نہیں کریں گے آپ کو لطف نہیں آئے گا میرا بھی یہی حال ہے اور بالخصوص اگر کوئی پرسنل بات ہے جو ایک راز کی بات ہے اس کو چھپا کے رکھنا کسی کو نہ بتانا یہ بہت کم پایا جاتا ہے جو یہ مشہور روایت ہے نا جس میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مسکرانے کا تذکرہ ہے اسی طرح ایک وہ روایت ہے کہ ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے کان میں کچھ ارشاد فرمایا دیگر لوگ بھی موجود تھے تو آپ غمزدہ ہو گئے پھر کچھ دیر کے بعد سرگوشی فرمائی تو آپ مسکرا دی جب وہ مجلس برخاست ہو گئی تو کسی نے آپ سے پوچھا کہ اے فاطمہ بتاؤ کیا ماجرا ہے کہ اتنا جلد غمزدہ ہونا اور پھر مسکرا دینا یہ ہم نے کبھی دیکھا نہیں تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی راز کی بتائی ہوئی بات کو ہرگز ظاہر نہیں کروں گی ایک اور موقع پر پوچھا آپ نے یہی ارشاد فرمایا بار بار پوچھا گیا تو آپ نے یہی ارشاد فرمایا کہ میں اس راز کی بات کو ظاہر نہیں کروں گی یہاں تک کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مثال ظاہری ہو گیا اب دنیا سے پردہ فرمائے گئے تو اس کے بعد پھر اسی شخص نے دوبارہ پوچھا کہ اب تو ارشاد فرمائیے تب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے پہلے اپنے دنیا سے جلد پردہ فرما جانے کی خبر دی تو میں غمزدہ ہو گئی اور جب دوسری مرتبہ آپ نے مجھے مسکراتے ہوئے دیکھا تو سرکار نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے فاطمہ تم مجھ سے بہت جلد ملنے والی ہوگی اور میرے ساتھ جنت میں ہوگی تو جب میں نے یہ سنا تو میں مسکرا دی تو دیکھیے ساری زندگی <coughs> آپ ربی اللہ تعالی عنہا نے اس راز کی بات کو راز رکھا حالانکہ اس کے اندر ایک بشارت کی بات ہے ایک تعریف کی بات ہے اور کتنی اہم بات ہے کہ جو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمائی لیکن آپ کی رازداری دیکھیے کیونکہ تربیت کس کی تھی گھرانا کیسا تھا ان کی سیرت کے جس بھی پہلو کو دیکھیں ایک کمپلیٹ پرسنالٹی نظر آتی ہے ثقافت کو دیکھیں ان کے حسن پردہ کی بات آپ نے تھوڑی دیر پہلے کی کہ پیارے آقا کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد کبھی نہ مسکرائیں جی اور مسکرائیں تو کس بات پر مسکرائیں کہ اب میرا با پردہ تقسیم کا انتظام ہو گیا ہے جی یہ کیسی پردہ داری والی بات ہے اور بہت زیادہ آج ہمارے اسلامی بہنوں کو یہ میسج مل رہا ہے سلسلے میں باتیں تو بہت ساری کرنے کی ہیں میں بھی مطالعہ جب آپ کی سیرت کا کر رہا تھا ایک بڑی شاندار شاندار مدینہ مدینہ ان کی کرامت میں نے پڑھی اور میں چاہوں گا کہ مدنی چلے کے ناظرین کے ساتھ شیئر کروں لیکن اس میں صرف ان کی کرامت نہیں اور بھی بہت سارے پیارے مدری پھول ہیں وقت ہمارے پاس کم ہے لیکن اس کو ذرا سنیے گا اور دل کے کانوں سے سنیے گا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پیارے اکال علیہ صلاح السلام کی ایک بار دعوت کی اور بڑی عالی شان شاہی دعوت تھی دعوت کیا تھی کہ سرکار علی فراط السلام جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف چلنے لگے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ پیارے آقا کے قدم گننے لگے پیارے آکا علی نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو حضرت عثمان کہتے ہیں آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان میری تمنا ہے کہ آپ ہر ہر وہ قدم جو میرے گھر کی طرف اٹھائے آپ کی تعظیم اور تقریم میں میں ایک ایک غلام کو آزاد کروں ہر قدم کو گرا اور اتنے غلام اللہ نے نوازا تھا آزاد کروں اور پھر اتنے غلام حضرت عثمان نے غنی ندی اللہ خرید کر آزاد کر دیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس دعوت کو دیکھ رہے تھے اب پیارے آقا سے پیار اچھائی کے کام کو کرنے کی تمنا گھر آئے اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے کہا کہ اے فاطمہ آج میرے دینی بھائی حضرت عثمان نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شاندار دعوت کی ہے حضور کے ہر ہر قدم کے بدلے غلام آزاد کیا ہے میری بھی تمنا ہے کہ کاش ہم بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی اس طرح شاندار دعوت کر سکتے بی بی فاطمہ اپنے شوہر کے تاثرات سنے کہتی بہت اچھا آپ جائیے اور سرکار علیہ السلاط اسلام کو اسی قسم کی دعوت دیتے آئیے انشاءاللہ ہمارے گھر میں بھی اسی قسم کا سارا انتظام ہو جائے گا اب گھر میں حال یہ آپ نے سنا کہ ہاتھوں سے چکی پیسی جا رہی ہے اور بہت زیادہ سادگی والا ماحول ہے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ویسے ہی مشہور تھے ان کا ماشاء اللہ ایک بزنس اور ایک ان کا تھا معاملہ میری فاطمہ کہتی ہیں جائیے آکا کو دعوت دے دیجیے ویسے ہی انتظام ہو جائے گا پھر چلیے خوشی خوشی جاتے ہیں باغ رسالت میں حاضروں پر دعوت دی پیارے ع علیہ السلاط والسلام ایک کثیر جماعت لے کر اپنی پیاری بیٹی کے گھر تشریف لے آئے سبحان اللہ کہ مطلب منظر تو سوچے نا کیسا ہوگا اب اب بیٹی ہی ہے اور حضرت علی ہے اور جا کر دعوت دے رہے پتا بھی ہے کہ گھر میں مطلب وہ والے معاملات نہیں ہیں ایک کثیر جماعت لے کر آ گئے سیدھا خاتون جنت خلوت میں تشریف لے جا کر انہوں نے کیا کیا بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو گئی دعا مانگتے یا اللہ عز و جل تیری بندی فاطمہ نے تیرے محبوب اور محبوب کے اصحاب کی دعوت کی ہے تیری بندی کا صرف تجھی پر بھروسہ ہے لہذا ہے میرے رب تو آج میری لاج رکھ لے اور دعوت کے خانوں کا تو عالم غیب سے انتظام فرما دعوت کے خانے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جا رہی ہے یہ دعا مانگ کر بی بی فاطمہ نے ہانڈیوں کو چولہوں پر چڑھا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریائے کرم ایک دم جوش میں آ گیا اور اس رضا کے مطلق نے دم زدن میں ان ہانڈیوں کو جنتی کھانوں سے بھر دیا دعوت کیسی ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہانڈیوں میں سے کھانا نکالنا شروع کیا پیارے اکال سات اسلام جب کھانا کھانے سے فارغ ہوئے صحابہ کرام کے ساتھ تو لیکن خدا کی شان دیکھیے کہ ہانڈیوں سے کھانا کچھ بھی کم نہیں ہوا صحابہ کرام ان خانوں کی خوشبو اور لذت سے حیران ہو گئے سرکار نے صاحب السلام صحابہ کرام کو جب حیرت جگہ دیکھا تو فرمایا کیا تم جو لوگ جانتے ہو یہ کھانا کہاں سے آیا ہے صحابہ کرام نے کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا یہ کھانا اللہ تعالی نے ہم لوگوں کے لیے جنت سے بھیجا ہے اللہ ابھی یہ کرامت ختم نہیں ہوئی ابھی تو دو کنڈیشن تھی نا ایک تو شاندار دعوت چاہیے تھی وہ تو جنتی خانے آ ہر قدم پر غلام آزاد اب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ پھر گوشہ تنہائی میں چلی گئی پھر سجدار ہو گئی اور یہ دعا مانگنے لگی یا اللہ تیرے بندے اس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے تیرے محبوب کے ایک ایک قدم پر ایک ایک غلام آزاد کیا ہے یا اللہ تیری بندی کو یہ استطاعت نہیں ہے لہٰذا خدا بند عالم تو نے میری خاطر جنت سے کھانا بیچ کر میری لاج رکھ لی ہے تو اب میری خاطر تیرے محبوب جتنے قدم چل کر میرے گھر پر تشریف لائے ہیں مولا اپنے محبوب کی امت کے گناہ گار بندوں کو جہنم سے آزاد فرما دے حضرت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا ہم گاروں سے پیار تو دیکھیے امت کے گناگار بندوں کی جہنم سے آزادی کی دعا کر رہے پھر کنفرمیشن کیسے ہوتی ہے ابھی وہ محفل جاری ہے بارگاہ رسالت سجا ہوا ہے ابھی بی بی فاطمہ دعا سے فارغ ہوتی ہے نہ گاہ حضرت جبری علیہ سلاط وسلام یہ بشارت لے کر آتے ہیں یا رسول اللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا بارگاہ الہی میں مقبول ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم نے آپ کے ہر قدم کے بدلے میں ایک ہزار گناہ گاروں کو جہنم فرما دیا ہے اللہ تعالیٰ قربت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی کروڑوں تجلیات کی بارش برسائے ان کے سب کی اللہ ہماری مغفرت فرمائے کیسی خاتون جنت ہے کہ ہم گناگاروں کو یاد رکھا یہی تو خاندان نبوت کی شان ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے پیارے آکال والسلام کی امت کو یاد رکھا اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین یہ تھی آج ہمارے سلسلے میں ہم نے سیرت سیدنا سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اور بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ پر کچھ یقین جانی ہے بہت باتیں رہ گئی ہیں کچھ مدنی پھول حاصل کرنے کی کوشش کی تین گھنٹے ختم ہو گئے ہمیں نہیں پتا چلا وقت کیسے گزرا بس اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں صحابہ اور اہل بیت اطہار کی سیرت کے تذکرے کرنے ان کی یادیں منانے اور ان کی سیرت سے مدنی پھول لے کر اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو ان مہکتے پھولوں کی خوشبوؤں سے مہکا رکھے جو اعلیٰ حضرت جس کو چمنستان کرم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان چمنستان کرم کی خوشبوؤں سے ہمارے گھرانے کو سدا تر و تازہ اور مہکا رکھے اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سلسلے کا وقت اختتام پذیر ہو رہا ہے یوں کرتے ہیں میرے پاس آپ کے میسجز بہت ہیں آپ کی کالز بہت ہیں اور پتہ نہیں آپ نے دنیا کے کس کس ملک سے کال کی ہوں گی مجھے ڈائریکٹر بتا رہے ہیں بہت کالیں ہیں آپ کی دل جوئی کی نیت سے ہم آپ کی گزارشیں تو فرمائشیں تو پوری نہیں کر سکیں گے ڈائریکٹر سے گزارش ہے کہ اب آخری لمحات ہیں آپ کالیں جتنی آپ کے پاس ہیں جو تفتیش ہو چکی ہیں وہ چلا دیجیے تاکہ ان کی دل جوئی ہو جائے میں میسجز میں صرف ان کے نام پڑھ دوں گا تو میں پہلے میسجز میں نام پڑھ دیتا ہوں پھر اس کے بعد آپ کال سلا دیجیے گا میں صرف میسج نہیں پڑھ سکوں گا آپ کے نام پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کی شرکت اور آپ کی دل جوئی کی میں نیت کر لیتا ہوں محمد سہیل اختاری موڈینا اٹلی انہوں نے ہمیں میسج کیا ہے یاسر فاروق فرام یو کے کاسم قادری فرام نیروبی جزاک اللہ for your messages and your request ماشاء اللہ اور اسی طرح ہمارے اسلامی بھائی ہیں uh, بلال افضل انہوں نے ہمیں میسج کیا ہے فیصل محمود نیوزی لینڈ سے انہوں نے ہمیں میسج کیا ہے اسی طرح بلاسی نور گجرات ہند سے ہمارے اسلامی بھائی نے ہمیں میسج کیا ہے بہت آپ نے حوصلہ افزائی موزمبک ماپوتو سے راشد مدنی نے ہمیں میسج کیا ہے اکرام اتائی نے یو کے سے ہمیں میسج کیا ہے بہت ساری باتیں لکھی محمد علی فرام یو کے جزاک اللہ for your message Syed Salman Attari from Mumbai India جزاک اللہ for your messages sorry that we are don't have a time to read your messages اسی طرح ہمیں مزمبک ماپوتو میں بھی سلسلہ دیکھ رہے ہیں اویس اتاری جزاک اللہ فار یہ میسجز اسی طرح فیضان اتاری انہوں نے ہمیں میسج کیا ہے ضیاء اللہ خان انہوں نے ہمیں میسج کیا ہے آئی ایم رحمت اللہ فرام ہیڈل برگ جرمنی انہوں نے ہمیں میسج کیا ہے جزاک اللہ بشر عالم اسی طرح اصغر بھائی نے دل نواز بلوچ صاحب نے ہمیں میسج کیا ہے حیدرآباد میں ایک اسلائی بھائی ہیں وہ کہہ رہے حیدرآباد میں آپ نے سلسلہ کر کے بہت اچھا کیا ہے جی جزاک اللہ محمد حماد اتاری پی کے بلو یو کے انہوں نے ہمیں میسج کیا ہے جزاک اللہ اس طرح مصطفیٰ رضا ہمیں میسج کیا ہے اس کے ساتھ ہمیں جناب فیضان انصاری انہوں نے میسج کیا ہے وکا سہیل لندن سے انہوں نے ہمیں میسج کیا ہے البانیہ میں مدنی کام شروع کرنے کے لیے انہوں نے ہمیں کہا ہے اور وہاں قافلہ بھیجنے کا کہا ہے جزاک اللہ فور فلیو میسج مقبول اتاری انہوں نے ہمیں میسج کیا ہے سویڈن میں سویڈن میں ہمیں ماشاء اللہ دیکھ رہے ہیں انہوں نے ہمیں میسج کیا ہے اور وسیم احمد صاحب ہیں یو اے اجمان سے انہوں نے ہمیں میسج کیا ہے ندیم بھائی ہیں انہوں نے ہمیں میسج کیا ہے احمد صاحب انہوں نے ہمیں میسج کیا ہے ارسلان خان جزاک اللہ فوریو میسج عمر صدیق صاحب جزاک اللہ فوری میسج اصغر بھائی ہاں، انہوں نے ہمیں میسج کیا ہے آپ سے گزارش ہے اپنے میسج کے آخر میں اپنا نام اور اپنا ملک لکھ دیا کریں Imran Attari from Leicester U K جزاک اللہ دوہا قطر سے محمد واجد اتاری بھائی اور سینٹ لیوز یو کے سے ندیم بھائی نے ہمیں میسج کیا ہے میں صرف آپ کے نام پڑھ سکا ہوں معذرت آپ کے میں میسج نہیں پڑھ سکا کالج جلدی جلدی چلا دیں پھر ہم منقبت اور صلاح السلام صلی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام میرا نام محمد دانش اخباری ہے اور میں بابر اسلام سنگھ کے شہر حیدرآباد سے کر رہا ہوں الحمد للہ بہت خوشی ہوئی کہ بابر اسلام سنگھ کے شہر حیدرآباد میں مدنی چینل کی آفس میں تشریف لائی اور حیدرآباد سے سلسلہ بلیسنگ آف صحابہ الحمد للہ اس وقت مدنی چینل پر آنے آ رہے حضور میرا سنت کے ساری بھائی سے دو سوال ہیں ایک سوال یہ ہے کہ دعائیں عاشورہ جو منقول ہے کہ دس محرم کو یہ دعا تو سال بھر میں اس شخص کا انتقال نہیں ہوگا اور عجیب اتفاق ہے کہ اگر وہ شخص اس سال میں اس شخص کو مرنا ہوگا تو وہ یہ دعا پڑھ ہی نہیں پائے گا اس کے متعلق شرح رہنمائی فرمائے اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ نماز پڑھتے وقت چشمہ پہن کر اینڈ پہن کر گلاسز پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے جبکہ سڈے کی حالت میں ناک کی ہڈی صحیح طرح نہ جمتی ہو دونوں سوالات کے بارے میں شرح رہنمائی فرمائے جزاک اللہ تعالی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں اور الحمدللہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ حیدرآباد سے جمعرات کا اجتماع لائیو چلا اور الحمدللہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ مدنی چینل کے کئی پروگرامات جو ہے یہ حیدرآباد سے نشر کیے جائیں گے اور میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رت کے حوالے سے جو موضوع چل رہا ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ کے سے متعلق یہ سنا ہے کہ آپ ایک بہت بڑی فقیہ بھی تھی یعنی مطلب فکر میں بڑی آپ کو مہارت تھی تو اس کے متعلق جو ہے ارشاد فرما دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں سعودی عرب سے عبد الباسط بات کر رہا ہوں سب سے پہلے تو میری اسلامی بھائیوں کو السلام علیکم اور مدنی چاہوں دیکھنے والے ناظرین اور سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور آپ سے میرا سوال یہ ہے اسلامی بھائی کے میرے ایک ساتھی ہیں ان کے ساتھ بال گرتے ہیں کچھ جگہوں سے ایک یا دو جگہوں سے گر کے تو پھر صحیح ہو جاتے ہیں ایک دو جگہ سے پھر دوسری جگہ سے گرنا شروع ہو جاتے ہیں تو جسے اکثر بال چہرہ بھی کہا جاتا ہے تو روحانی اولاد بتا دیجیے اسلامی بھائی الحبیب السلام علیکم و ورحمۃ اللہ سے عرض کر رہا ہوں سید شاہد اختاری میرا سوال یہ تھا کہ بات کرنی تھی آپ سے کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ امام حسین اللہ تعالیٰ کے متعلق فرمایا کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں تو یہ دریافت کرنا تھا کہ کیا کسی اور صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس قسم کے الفاظ موجود ہیں میں محمد ارشد ہوں کویت سے بات کر رہا ہوں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے میں روزانہ دیکھتا ہوں مجھے چینل اور پولیس سوال ہے کہ میری شادی کو تقریباً بیس پچیس سال ہو گئے اس وقت جو حق میں لکھا گیا تھا وہ تھا تین ہزار روپیہ میں نے حکمر ادا ابھی تک نہیں کیا آپ یہ پوچھتا ہے کہ یہ حکمر کتنا ادا کروں ابھی اس وقت کے حساب سے اور آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے میں آپ کے لیے بہت دعا کرتا ہوں اللہ اس چینل کو ہمیشہ قائم دائم رکھے السلام علیکم جی، میں سات ساری بول رہا ہوں میرے پیروں کے اندر جو سچا نکل جاتا ہے سر میرا بھاری بھاری رہتا ہے اس کا کوئی علاج بتاؤ بہت شکریہ آپ سب کی کالس کا میں ایڈیٹر اسلام بھائی سے گزارش کروں گا کہ جو دارال سنت کے لیے کالس تھی اس کو اسپیئر کر دیا جائے کل آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے حیدرآباد والوں کے لیے بالخصوص جو حیدرآباد کے اطراف میں رہتے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ لائیو سلسلوں میں شامل ہو سکتے ہیں کل انشاءاللہ رات آٹھ بجے جو اہل سنت کا سلسلہ ہوگا وہ کل انشاءاللہ حیدرآباد لطیفہ باد سے انشاءاللہ شاء براہ راست مدری چینل پر نشر کیا جائے گا تو آپ سب کو دعوت ہے کل رات آٹھ بجے آپ بھی آ سکتے ہیں اور وہیں پھر لطیفہ باد سے انشاءاللہ رات بارہ بجے بلیسنگ آف صحابہ اہل بیت شاء مدری مکالمہ وہاں سے براہ راست نشر ہوگا اس سے پہلے منا جاتے افطار بھی کیونکہ آج ان ہمارے کئی اسلام شہری کریں گے روزہ رکھیں گے محرم کا ایک روزہ ایک مہینے کے روزوں کے برابر ہے تو آپ سب سے سب کو میں دعوت دیتا ہوں مدی چل کے ناظرین کو بھی دعوت دیتا ہوں کل تو ویسے بھی جمعہ کا مبارک دن ہے تو روزہ رکھیں مہاراجا پہ افطار کل ہوگی افطار سے پہلے دعائیں مانگی جائیں گی لطیفہ آباد حیدرآباد سے ایڈریس آپ بتا دیجیے وہ کہاں ہوگا نمبر دس محمدی مسجد لطیفہ باد نمبر دس محمدی مسجد وہیں سے انشاءاللہ یہ براہ راست مناجات افطار رات آٹھ بجے انشاءاللہ شاء اللہ دارالفتا سنت اور پھر بارہ بجے وہیں سے مدنی مکالمہ آف صاحبہ اہل بیت کل ایک نئی شخصیت ایک اور عظیم شخصیت اور ان کا تذکرہ ہوگا ہمیں جوائن کرنا نہ بھولیے گا دارالفتا کے حوالے سے جو آخری کچھ سوالات تھے میں ہمارے صاحب سے کہوں گا کہ اس کو رکھ دیجیے کل ان شاء اللہ سنت کے سلسلے میں ہمارے ساتھ ان شاء اللہ کے اسلام بھائی ہوں گے یہ سوالات ہم شامل کر لیں گے دو شعر غوث پاک رضی تعالیٰ کی منقبت کے اور پھر فیصلہ سلو الحبیب پڑے نا مجھ پہ کچھ افتا دیا پڑے مجھ پر کچھ افتا دیا مدد پر زنزبار بار میں بھی مدنی کاموں میں برکت عطا فرمائے یا اللہ ہمارے مبلغین دنیا بھر میں جہاں جہاں موجود ہے مولا ان کی حفاظت فرما ان کو برکت عطا فرما ان کی مدد فرما ان کے مددگار پیدا فرما دعوت اسلامی کو ترقی اور عروج عطا فرما مالک کریم ہم سب کو بھی دعوت اسلامی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ سنتوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ جہاں جہاں اسلامی بھائی اسلامی بہنیں دعا میں شریک ہیں پریشانیاں ہیں غم ہیں دکھ ہے اے اللہ شہید کربلا کا واسطہ تمام ناظرین اور جہاں یہاں موجود حاضرین کی تمام نیک اور جائز مرادوں کو پورا فرما تمام پریشانیوں کو دور فرما یا الہی کل بحرمت سید الابرار ساحل یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر خذ سہل لنا اشقالنا ابرکتی ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذين امنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی و آله صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی سبحان ربک رب العزت عما یسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله